نئی تبدیلی صلح حدیبیہ تر حقیقت اسلام اور مسلمانوں کی زندگی میں ایک نئی تبدیلی کا آغاز تھا چونکہ اسلام کی عداوت و دشمنی میں قریش سب سے زیادہ مضبوط دھرم اور لڑاکا قوم کی حیثیت رکھتے تھے اس لیے جب وہ جنگ کے میدان میں پسپا ہو کر امن و سلامتی کی طرف آ گئے تو احزاب کے تین بازوؤں قریش غطفان اور یہود میں سے سب سے مضبوط بازو ٹوٹ گیا اور چونکہ قریشی پورے جزیرہ العرب میں بت پرستی کے نمائندے اور سربراہ تھے اس لیے میدان جنگ سے ان کے ہٹتے ہی بت پرستوں کے جذبات سرد پڑ گئے اور ان کی دشمنانہ روش میں بڑی حد تک تبدیلی آ گئی چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس صلح کے بعد غطفان کی طرف سے بھی کسی بڑی تگوت و شور و شر کا مظاہرہ نہیں ہوا بلکہ انہوں نے کچھ کیا بھی تو یہود کے بھڑکانے پر جہاں تک یہود کا تعلق ہے تو وہ یسرب سے جلاوطنی کے بعد خیبر کو اپنی تسیسہ کاریوں اور سازشوں کا اڈا بنا چکے تھے وہاں ان کے شیطان انڈے بچے دے رہے تھے اور فتنے کی آگ بھڑکانے میں مصروف تھے وہ مدینہ کے گرد و پیش آباد بدوؤں کو بھڑکاتے رہتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خاتمے یا کم از کم انہیں بڑے پیمانے پر ذک پہنچانے کی تدبیریں سوچتے رہتے تھے اس لیے صلاح دیبیہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا اور فیصلہ کن راست اقدام اسی مرکز شر و فساد کے خلاف کیا بہرحال امن کے اس مرحلے پر جو صلاح دیبیہ کے بعد شروع ہوا تھا مسلمانوں کو اسلامی دعوت پھیلانے اور تبلیغ کرنے کا اہم موقع ہاتھ آ گیا تھا اس لیے اس میدان میں ان کی سرگرمیاں تیز تر ہو گئیں جو جنگی سرگرمیوں پر غالب رہیں لہٰذا مناسب ہوگا کہ اس دور کی دو قسمیں کر دی جائیں ایک تبلیغی سرگرمیاں اور بادشاہوں اور سربراہوں کے نام خطوط اور دو جنگی سرگرمیاں پھر بے جانا ہوگا کہ اس مرحلے کی جنگی سرگرمیاں پیش کرنے سے پہلے بادشاہوں اور سربراہوں کے نام خطوط کی تفصیلات پیش کر دی جائیں کیونکہ طبی طور پر اسلامی دعوت مقدم ہے بلکہ یہی وہ اصل مقصد ہے جس کے لیے مسلمانوں نے طرح طرح کی مشکلات و مصائب جنگ اور فتنے ہنگامے اور اضطراب برداشت کیے تھے بادشاہوں اور عمراء کے نام خطوط چھ ہجری کے اخیر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے واپس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کے نام خطوط لکھ کر انہیں اسلام کی دعوت دی آپ نے ان خطوط کے لکھنے کا ارادہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ بادشاہ اسی صورت میں خطوط قبول کریں گے جب ان پر مہر لگی ہو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی جس پر محمد رسول اللہ نقش تھا یہ نقش تین سطروں میں تھا محمد ایک سطر میں رسول ایک سطر میں اور اللہ ایک سطر میں شکل یہ تھی اللہ رسول محمد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلومات رکھنے والے تجربہ کار صحابہ کرام کو بطور کا منتخب فرمایا اور انہیں بادشاہوں کے پاس خطوط دیکھ کر روانہ فرمایا علامہ منصور پوری نے وسوق کے ساتھ بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قاصد اپنی خیبر روانگی سے چند دن پہلے یکم محرم سات ہجری کو روانہ فرمائے تھے اگلی سطور میں وہ خطوط اور ان پر مرتب ہونے والے کچھ اثرات پیش کیے جا رہے ہیں ایک نجاشی شاہ حبش کے نام خط اس نجاشی کا نام اسمہ بن الجبر تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نام جو خط لکھا اسے عمر رضی اللہ عنہ بن امیہ زمری کے بدست چھ ہجری کے اخیر یا سات ہجری کے شروع میں روانہ فرمایا تبری نے اس خط کی عبارت ذکر کی ہے لیکن اسے بنظر غائر دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ وہ خط نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح تیبیہ کے بعد لکھا تھا بلکہ یہ غالباً اس خط کی عبارت ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور میں حضرت چعفر رضی اللہ عنہ کو ان کی ہجرت حبشہ کے وقت دیا تھا کیونکہ خط کے اخیر میں ان مہاجرین کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا گیا ہے میں نے تمہارے پاس اپنے چچیرے بھائی جعفر کو مسلمانوں کی ایک جماعت کے ساتھ روانہ کیا ہے جب وہ تمہارے پاس پہنچیں تو انہیں اپنے پاس ٹھہرانا اور جبر اختیار نہ کرنا بحقی نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک اور خط کی عبارت روایت کی ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نچاشی کے پاس روانہ کیا تھا اس کا ترجمہ یہ ہے یہ خط ہے محمد نبی کی طرف سے نجاشی چاشی اسم شاہ حبش کے نام اس پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک لہو کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اس نے نہ کوئی بیوی اختیار کی نہ لڑکا اور میں اس کی بھی شہادت دیتا ہوں کہ محمد اس کا بندہ اور رسول ہے اور میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں کیونکہ میں اس کا رسول ہوں لہٰذا اسلام لاؤ سلامت رہو گے اے اہل کتاب ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور ہم میں سے باز باز کو اللہ کے بجائے رب نہ بنائیں بس اگر وہ منہ موڑیں تو کہہ دو کہ گواہ رہو ہم مسلمان ہیں اگر تم نے یہ دعوت قبول نہ کی تو تم پر اپنی قوم کے نصارہ کا گناہ ہے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب پاریس نے ایک اور خط کی عبارت درج فرمائی ہے جو ماضی قریب میں دستیاب ہوا ہے اور صرف ایک لفظ کے اختلاف کے ساتھ یہی خط علامہ ابن قیم کی کتاب ذات المعاد میں بھی موجود ہے ڈاکٹر صاحب موصوف نے اس خط کی عبارت کی تحقیق میں بڑی ارکریزی سے کام لیا ہے دور جدید کے اکتشافات سے بہت کچھ استفادہ کیا ہے اور اس خط کا فوٹو کتاب کے اندر ثبت فرمایا ہے اس خط کا ترجمہ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ کی جانب سے نجاشی عظیم حبشہ کے نام اس شخص پر سلامت جو ہدایت کی پیروی کرے اما بعد میں تمہاری طرف اللہ کی حمد کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں جو قدوس اور سلام ہے امن دینے والا محافظ و نگران ہے اور میں شہادت دیتا ہوں کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کی روح اور اس کا کلمہ ہیں اللہ نے انہیں پاکیزہ اور پاک دامن مریم بطول کی طرف ڈال دیا اور اس کی روح اور پھونک سے مریم عیسیٰ کے لیے حاملہ ہوئیں جیسے اللہ نے آدم کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا میں اللہ وطہ لا شریک لہو کی جانب اور اس کی اطاعت پر ایک دوسرے کی مدد کی جانب دعوت دیتا ہوں اور اس بات کی طرف بلاتا ہوں کہ تم میری پیروی کرو اور جو کچھ میرے پاس آیا ہے اس پر ایمان لاؤ کیونکہ میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور میں تمہیں اور تمہارے لشکر کو اللہ عز و چل کی طرف بلاتا ہوں اور میں نے تبلیغ و نصیحت کر دی لہٰذا میری نصیحت قبول کرو اور اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے بڑے یقینی انداز میں کہا ہے کہ یہی وہ خط ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے بعد نچاشی کے پاس روانہ فرمایا تھا جہاں تک اس خط کی استنادی حیثیت کا تعلق ہے تو دلائل پر نظر ڈالنے کے بعد اس کی صحت میں کوئی شبہ نہیں رہتا لیکن اس بات کی کوئی دلیل نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے بعد یہی خط روانہ فرمایا تھا بلکہ نے جو خط ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے نقل کیا ہے اس کا انداز ان خطوط سے زیادہ ملتا جلتا ہے جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے بعد عیسائی بادشاہوں اور عمرہ کے پاس روانہ فرمایا تھا کیونکہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خطوط میں آیت کریمہ یا اہل الکتاب کلمت سوائن آلایہ درج فرمائی تھی اسی طرح بے حقیق روایت کردہ خط میں بھی یہی آیت درج ہے علاوہ ازیں اس خط میں صراحتاً اسحمہ کا نام بھی موجود ہے جبکہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کے نقل کردہ خط میں کسی کا نام نہیں ہے اس لیے میرا گمان غالب یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا نقل کردہ خط تر حقیقت وہ خط ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسحمہ کی وفات کے بعد اس کے جانشین کے نام لکھا تھا اور غالباً یہی سبب ہے کہ اس میں کوئی نام درج نہیں اس ترتیب کی میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے بلکہ اس کی بنیاد صرف وہ اندرونی شہادتیں ہیں جو ان خطوط کی عبارتوں سے حاصل ہوتی ہیں البتہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب پر تعجب ہے کہ موصوف نے ادھر ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے بے نقل کردہ خط کے پورے یقین کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خط قرار دیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسما کی وفات کے بعد اس کے جانشین کے نام لکھا تھا حالانکہ اس خط میں سراحت کے ساتھ اسما کا نام موجود ہے وَلِعِلْمُ اللَّهِ بہرحال جب عمر بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط نچاشی کے حوالے کیا تو نچاشی نے اسے لے کر آنکھ پر رکھا اور تخت سے زمین پر اتار آیا اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہ بن ابی طالب کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس بارے میں خط لکھا جو یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ کی خدمت میں نچاشی اسحما کی طرف سے اے اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے سلام اور اس کی رحمت اور برکت ہو وہ اللہ جس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اما بعد اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کا گرامی نامہ ملا جس میں آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ذکر کیا ہے خدائے آسمان و زمین کی قسم آپ نے جو کچھ ذکر فرمایا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے ایک دن کا بڑھ کرنا تھے وہ ویسے ہی ہیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہمارے پاس بھیجا ہے ہم نے اسے جانا اور آپ کے چچیرے بھائی اور آپ کے صحابہ کی مہمان نوازی کی اور میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور پکے رسول ہیں اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی سے بیعت کی اور ان کے ہاتھ پر اللہ رب العالمین کے لیے اسلام قبول کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نچاشی سے یہ بھی طلب کیا تھا کہ وہ حضرت اللہ عنہ ہو اور دوسرے مہاجرین نے کو روانہ کر دے چنانچہ اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بن امیہ زمری کے ساتھ دو کشتیوں میں ان کی روانگی کا انتظام کر دیا ایک کشتی کے سوار جس میں حضرت جعفر اور حضرت ابو موسیٰ اعشاری اور کچھ دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہ تھے براہ راست خیبر پہنچ کر خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور دوسری کشتی کے سوار جن میں زیادہ تر بال بچے تھے سیدھے مدینہ پہنچے مذکورہ نجاشی نے غزوہ تبو کے بعد رجب نو ہجری میں وفات پائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وفات ہی کے دن صحابہ کرام کو اس کی موت کی اطلاع دی اور اس پر غائبانہ نماز جنازہ پڑھی اس کی وفات کے بعد دوسرا بادشاہ اس کا جانشین ہو کر سریر آرائی سلطنت ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس بھی ایک خط روانہ فرمایا لیکن یہ نہ معلوم ہو سکا کہ اس نے اسلام قبول کیا یا نہیں دو مکوکس شاہی مصر کے نام خط نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گرامی نامہ چریج بن متی کے نام روانہ فرمایا جس کا لقب مکوکس تھا اور جو مصر و اسکندریہ کا بادشاہ تھا نامہ گرامی یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد کی طرف سے مقوق سے عظیم قبط کی جانب اس پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اما بعد میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں اسلام لاؤ سلامت رہو گے اور اسلام لاؤ اللہ تمہیں دوہرا اجر دے گا لیکن اگر تم نے منہ موڑا تو تم پر اہل قبط کا بھی گناہ ہوگا اے اہل قبط ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور ہم میں سے بعض بعض کو اللہ کے بجائے رب نہ بنائیں بس اگر وہ منہ موڑیں تو کہہ دو کہ گواہ رہو ہم مسلمان ہیں اس خط کو پہنچانے کے لیے حضرت حاطب رضی اللہ عنہ بن ابی بلتعا کا انتخاب فرمایا گیا وہ مقوقس کے دربار میں پہنچے تو فرمایا اس زمین پر تم سے پہلے ایک شخص گزرا ہے جو اپنے آپ کو رب اعلیٰ سمجھتا تھا اللہ نے اسے آخر و اول کے لیے عبرت بنا دیا پہلے تو اس کے ذریعے لوگوں سے انتقام لیا پھر خود اس کو انتقام کا نشانہ بنایا لہٰذا دوسرے سے عبرت پکڑو ایسا نہ ہو کہ دوسرے تم سے عبرت پکڑیں مقوقس نے کہا ہمارا ایک دین ہے جسے ہم چھوڑ نہیں سکتے جب تک کہ اس سے بہتر دین نہ مل جائے حضرت حاتب رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم تمہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے تمام ماسوا صبح ادیان کے بدلے کافی بنا دیا ہے دیکھو اس نبی نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو اس کے خلاف قریش سب سے زیادہ سخت ثابت ہوئے یہود نے سب سے بڑھ کر دشمنی کی اور نصارہ سب سے زیادہ قریب رہے میری عمر کی قسم جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بشارت دی تھی اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بشارت دی ہے اور ہم تمہیں قرآن مجید کی دعوت اسی طرح دیتے ہیں جیسے تم اہل تورات کو انجیل کی دعوت دیتے ہو جو نبی جس قوم کو پا جاتا ہے وہ قوم اس کی امت ہو جاتی ہے اور اس پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اس نبی کی اطاعت کرے اور تم نے اس نبی کا عہد پا لیا ہے اور پھر ہم تمہیں دین مسیح سے روکتے نہیں ہیں بلکہ ہم تو اسی کا حکم دیتے ہیں مقوقس نے کہا میں نے اس نبی کے معاملے پر غور کیا تو میں نے پایا کہ وہ کسی ناپسندیدہ بات کا حکم نہیں دیتے اور کسی پسندیدہ بات سے منع نہیں کرتے وہ نہ گمراہ جادوگر ہیں نہ جھوٹے کاہن بلکہ میں دیکھتا ہوں کہ ان کے ساتھ نبوت کی یہ نشانی ہے کہ وہ پوشیدہ کو نکالتے اور سرگوشی کی خبر دیتے ہیں میں مزید غور کروں گا مقوقس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر احترام کے ساتھ ہاتھی دانت کی ایک ڈبیا میں رکھ دیا اور مہر لگا کر اپنی ایک لونڈی کے حوالے کر دیا پھر عربی لکھنے والے ایک کاتب کو بلا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حسب ذیل خط لکھوایا بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد بن عبداللہ کے لیے مقوق عظیم قبط کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام اما بعد میں نے آپ کا خط پڑھا اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کی ہوئی بات اور دعوت کو سمجھا مجھے معلوم ہے کہ ابھی ایک نبی کی آمد باقی ہے میں سمجھتا تھا کہ وہ شام سے نمودار ہوگا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کا اعزاز و اکرام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو لونڈیاں بھیج رہا ہوں جنہیں قبطیوں میں بڑا مرتبہ حاصل ہے اور کپڑے بھیج رہا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے ایک خچر بھی دیا کر رہا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام مقوقس نے اس پر کوئی اضافہ نہیں کیا اور اسلام نہیں لایا دونوں لونڈیاں ماریا اور سیرین تھیں خچر کا نام دلدل تھا جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے تک باقی رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماریہ رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس رکھا اور انہی کے بطن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم پیدا ہوئے اور سیرین رضی اللہ عنہ کو حضرت حسان رضی اللہ عنہ بن ثابت انصاری کے حوالے کر دیا تین شاہ فارس خسرو پرویز کے نام خط نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط بادشاہ فارس کسرا یعنی خسرو کے پاس روانہ کیا جو یہ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ کی طرف سے کسرائے عظیم فارس کی جانب اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور محمد اس کے بندے اور رسول ہیں میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں کیونکہ میں تمام انسانوں کی جانب اللہ کا فرستادہ ہوں تاکہ جو شخص زندہ ہے اسی انجام بد سے ڈرایا جائے اور کافرین پر حق بات ثابت ہو جائے یعنی حجت تمام ہو جائے بس تم اسلام لاؤ سالم رہو گے اور اگر اس سے انکار کیا تو تم پر مجوس کا بھی بارے گناہ ہوگا اس خط کو لے جانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن سہمی رضی اللہ عنہ کو منتخب فرمایا انہوں نے یہ خط سربراہ بحرین کے حوالے کیا اب یہ معلوم نہیں کہ سربراہ بحرین نے یہ خط اپنے کسی آدمی کے ذریعے کسرا کے پاس بھیجا یا خود حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بن حضافہ سہمی کو روانہ کیا بہرحال جب یہ خط کسرا کو پڑھا کر سنایا گیا تو اس نے چاک کر دیا اور نہایت متکبرانہ انداز میں بولا میری ریایہ میں سے ایک حقیر غلام اپنا نام مجھ سے پہلے لکھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی جب خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کی بادشاہت کو پارا پارا کرے اور پھر وہی ہوا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا چنانچہ اس کے بعد کسرا نے اپنے یمن کے گورنر بازان کو لکھا کہ یہ شخص جو حجاز میں ہے اس کے یہاں اپنے دو توانا اور مضبوط آدمی بھیج دو کہ وہ اسے میرے پاس حاضر کریں بازان نے اس کی تعمیر کرتے ہوئے دو آدمی منتخب کیے اور انہیں ایک خط دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روانہ کیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ ان کے ساتھ کسرا کے پاس حاضر ہو جائیں جب وہ مدینہ پہنچے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو حاضر ہوئے تو ایک نے کہا شہنشاہی کسرا نے شاہ بازان کو ایک مکتوب کے ذریعے حکم دیا ہے کہ وہ آپ کے پاس ایک آدمی کو بھیج کر آپ کو کسرا کے روبرو حاضر کرے اور بازان نے اس کام کے لیے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ میرے ساتھ چلیں ساتھ ہی دونوں نے دھمکیاں میز باتیں بھی کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ کل ملاقات کریں اترائن اسی وقت جبکہ مدینہ میں یہ دلچسپ مہم درپیش تھی خود خسرو پرویز کے گھرانے کے اندر اس کے خلاف ایک زبردست بغاوت کا شعلہ بھڑک رہا تھا جس کے نتیجے میں قیصر کی فوج کے ہاتھوں فارسی فوجوں کی پیتر پیت شکست کے بعد اب خسرو کا بیٹا شیرویا اپنے باپ کو قتل کر کے خود بادشاہ بن بیٹھا تھا یہ منگل کی رات جماعتی الاولہ سات ہجری کا واقعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کا علم وہی کے ذریعے ہوا چنانچہ جب صبح ہوئی اور دونوں فارسی نمائندے حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس واقعے کی خبر دی ان دونوں نے کہا کچھ ہوش ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں ہم نے آپ کی اس سے بہت معمولی بات بھی قابل اعتراض شمار کی ہے تو کیا آپ کی یہ بات ہم بادشاہ کو لکھ بھیجیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اسے میری اس بات کی خبر کر دو اور اسے یہ بھی کہہ دو کہ میرا دین اور میری حکومت وہاں تک پہنچ کر رہے گی جہاں تک کسرا پہنچ چکا ہے بلکہ اس سے بھی آگے بڑھتے ہوئے اس جگہ جا کر رکے گی جس سے آگے اونٹ اور گھوڑے کے قدم جا ہی نہیں سکتے تم دونوں اسے یہ بھی کہہ دینا کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو جو کچھ تمہارے زیر اقتدار ہے وہ سب میں تمہیں دے دوں گا اور تمہیں تمہاری قوم ابنا کا بادشاہ بنا دوں گا اس کے بعد وہ دونوں مدینہ سے روانہ ہو کر بازان کے پاس پہنچے اور اسے ساری تفصیلات سے آگاہ کیا تھوڑے عرصے بعد ایک خط آیا کہ شیرویہ نے اپنے پاپ کو قتل کر دیا ہے شہرویہ نے اپنے اس خط میں یہ بھی ہدایت کی تھی کہ جس شخص کے بارے میں میرے والد نے تمہیں لکھا تھا اسے تاحک میں ثانی برانگ اختانہ کرنا اس واقعے کی وجہ سے بازان اور اس کے فارسی رفقا جو یمن میں موجود تھے مسلمان ہو گئے چار قیصر شاہ روم کے نام خط صحیح بخاری میں ایک طویل حدیث کے زمن میں اس گرامی نامہ کی نس مروی ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شاہ روم کے پاس روانہ فرمایا تھا وہ مکتوب یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد کی جانب سے ہرقل عظیم روم کی طرف اس شخص پر سلامت جو ہدایت کی پیروی کرے تم اسلام لاؤ سالم رہو گے اسلام لاؤ اللہ تمہیں تمہارا اجر دو پار دے گا اور اگر تم نے روگردانی کی تو تم پر عریسیوں یعنی ریایا کا بھی گناہ ہوگا اے اہل کتاب ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پوجیں اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں اور اللہ کے بجائے ہمارا پاس پاس کو رب نہ بنائے بس اگر لوگ رخ پھیریں تو کہہ دو کہ تم لوگ گواہ رہو ہم مسلمان ہیں اس گرامی نامہ کو پہنچانے کے لیے تحیہ رضی اللہ عنہ بن خلیفہ قلبی کا انتخاب ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ یہ خط سربراہ بسرا کے حوالے کر دیں اور وہ اسے قیصر کے پاس پہنچا دے گا اس کے بعد جو کچھ پیش آیا اس کی تفصیل صحیح بخاری میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ان کا ارشاد ہے کہ ابو سفیان بن حرب نے ان سے بیان کیا کہ ہرکل نے اس کو قریش کی ایک جماعت سمیت بلوایا یہ جماعت صلاح دیبیہ کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار قریش کے درمیان طے عرصہ یمن میں ملک شام تجارت کے لیے گئی ہوئی تھی یہ لوگ ایلیہ یعنی بیت المقدس میں اس کے پاس حاضر ہوئے ہرکل نے انہیں اپنے دربار میں بلایا اس وقت اس کے گردا گرد روم کے بڑے بڑے لوگ تھے پھر اس نے ان کو اور اپنے ترجمان کو بلا کر کہا کہ یہ شخص جو اپنے آپ کو نبی سمجھتا ہے اس سے تمہارا کون سا آدمی سب سے زیادہ قریبی نسبی تعلق رکھتا ہے ابو سفیان کا بیان ہے کہ میں نے کہا میں اس کا سب سے زیادہ قریب النصب ہوں ہرکل نے کہا اسے میرے قریب کر دو اور اس کے ساتھیوں کو بھی قریب کر کے اس کی پشت کے پاس بٹھا دو اس کے بعد ہرکل نے اپنے ترجمان سے کہا کہ میں اس شخص سے اس آدمی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوالات کروں گا اگر یہ جھوٹ بولے تو تم لوگ اسے جھٹلا دینا ابو سفیان کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر جھوٹ بولنے کی بدنامی کا خوف نہ ہوتا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یقیناً جھوٹ بولتا ابو سفیان کہتے ہیں اس کے بعد پہلا سوال جو ہرکل نے مجھ سے آپ کے بارے میں کیا وہ یہ تھا کہ تم لوگوں میں اس کا نصب کیسا ہے میں نے کہا وہ اونچے نصب والا ہے ہرکل نے کہا تو کیا یہ بات اس سے پہلے بھی تم میں سے کسی نے کہی تھی میں نے کہا نہیں ہرکل نے کہا کیا اس کے باپ دادا میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے میں نے کہا نہیں ہرکل نے کہا اچھا تو بڑے لوگوں نے اس کی پیروی کی ہے یا کمزوروں نے میں نے کہا بلکہ کمزوروں نے ہرکل نے کہا یہ لوگ بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں میں نے کہا بلکہ بڑھ رہے ہیں ہرکل نے کہا کیا اس دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص اس دین سے برگشتہ ہو کر مرتد بھی ہوتا ہے میں نے کہا نہیں ہرکل نے کہا اس نے جو بات کہی ہے کیا اسے کہنے سے پہلے تم لوگ اس کو جھوٹ سے متہم کرتے تھے میں نے کہا نہیں ہرکل نے کہا کیا وہ بدہدی بھی کرتا ہے میں نے کہا نہیں البتہ ہم لوگ اس وقت اس کے ساتھ صلح کی ایک مدت گزار رہے ہیں معلوم نہیں اس میں وہ کیا کرے گا ابو سفیان کہتے ہیں کہ اس فکرے کے سوا مجھے اور کہیں کچھ خسیرنے کا موقع نہ ملا ہرکل نے کہا کیا تم لوگوں نے اس سے جنگ کی ہے میں نے کہا جی ہاں ہرکل نے کہا تو تمہاری اور اس کی جنگ کیسی رہی میں نے کہا جنگ ہم دونوں کے درمیان برابر کی چوٹ ہے وہ ہمیں ذک پہنچا لیتا ہے اور ہم اسے ذک پہنچا لیتے ہیں ہرکل نے کہا وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتا ہے میں نے کہا وہ کہتا ہے صرف اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو تمہارے باپ دادا جو کچھ کہتے تھے اسے چھوڑ دو اور وہ ہمیں نماز سچائی پرہیز پاک دامنی اور قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے اس کے بعد ہرکل نے اپنے ترجمان سے کہا تم اس شخص یعنی ابو سفیان سے کہو کہ میں نے تم سے اس شخص یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نصب پوچھا تو تم نے بتایا کہ وہ اونچے نصب کا ہے اور دستور یہی ہے کہ پیغمبر اپنی قوم کے اونچے نصب میں بھیجے جاتے ہیں اور میں نے دریافت کیا کہ کیا یہ بات اس سے پہلے بھی تم میں سے کسی نے کہی تھی تم نے بتلایا کہ نہیں میں کہتا ہوں کہ اگر یہ بات اس سے پہلے کسی اور نے نہیں کہی ہوتی تو میں یہ کہتا کہ یہ شخص ایک ایسی بات کی نقالی کر رہا ہے جو اس سے پہلے کہی جا چکی ہے اور میں نے دریافت کیا کہ کیا اس کے باپ دادوں میں کوئی بادشاہ گزرا ہے تم نے بتلایا کہ نہیں میں کہتا ہوں کہ اگر اس کے باپ دادوں میں کوئی بادشاہ گزرا ہوتا تو میں کہتا کہ یہ شخص اپنے باپ کی بادشاہت کا طالب ہے اور میں نے یہ دریافت کیا کہ کیا جو بات اس نے کہی ہے اسے کہنے سے پہلے تم لوگ اسے جھوٹ سے متہم کرتے تھے تو تم نے بتایا کہ نہیں اور میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ لوگوں پر تو جھوٹ نہ بولے اور اللہ پر جھوٹ بولے میں نے یہ بھی دریافت کیا کہ بڑے لوگ اس کی پیروی کر رہے ہیں یا کمزور تو تم نے بتایا کہ کمزوروں نے اس کی پیروی کی ہے اور حقیقت یہ ہے کہ یہی لوگ پیغمبروں کے پیروکار ہوتے ہیں میں نے پوچھا کہ کیا اس دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص برگشتہ ہو کر مرتد بھی ہوتا ہے تو تم نے بتلایا کہ نہیں اور حقیقت یہ ہے کہ ایمان کی بشاشت جب دلوں میں گھس جاتی ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے اور میں نے دریافت کیا کہ کیا وہ بدہدی بھی کرتا ہے تو تم نے بتلایا کہ نہیں اور پیغمبر ایسے ہی ہوتے ہیں وہ بدہدی نہیں کرتے میں نے یہ بھی پوچھا کہ وہ کن باتوں کا حکم دیتا ہے تو تم نے بتایا کہ وہ تمہیں اللہ کی عبادت کرنے اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانے کا حکم دیتا ہے بت پرستی سے منع کرتا ہے اور نماز سچائی اور پرہیزکاری و پاک تامنی کا حکم دیتا ہے تو جو کچھ تم نے بتایا ہے اگر وہ صحیح ہے تو یہ شخص بہت جلد میرے ان دونوں قدموں کی جگہ کا مالک ہو جائے گا میں جانتا تھا کہ یہ نبی آنے والا ہے لیکن میرا یہ گمان نہ تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں اس کے پاس پہنچ سکوں گا تو اس سے ملاقات کی زحمت اٹھاتا اور اگر اس کے پاس ہوتا تو اس کے دونوں پاؤں دھوتا اس کے بعد ہرکل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط منگوا کر پڑھا جب خط پڑھ کر فارغ ہوا تو وہاں آوازیں بلند ہوئیں اور بڑا شور مچا ہرکل نے ہمارے بارے میں حکم دیا اور ہم باہر کر دیے گئے جب ہم لوگ باہر لائے گئے تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا ابو کبشا کے بیٹے کا معاملہ بڑا زور پکڑ گیا اس سے تو بنو اسفر یعنی رومیوں کا بادشاہ ڈرتا ہے اس کے بعد مجھے برابر یقین رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین آ کر رہے گا یہاں تک کہ اللہ نے میرے اندر اسلام کو جاگزین کر دیا یہ قیصر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ مبارک کا وہ اثر تھا جس کا مشاہدہ ابو سفیان نے کیا اس نامہ مبارک کا ایک اثر یہ بھی ہوا کہ قیصر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نامہ مبارک کو پہنچانے والے یعنی تہیا قلبی رضی اللہ عنہ کو مال اور جات سے نوازا لیکن حضرت تہیا رضی اللہ عنہ یہ تحائف لے کر واپس ہوئے تو حسمہ میں قبیلہ جزام کے کچھ لوگوں نے ان پر ڈاکہ ڈال کر سب کچھ لوٹ لیا حضرت تحیہ رضی اللہ عنہ مدینہ پہنچے تو اپنے گھر کے بجائے سیدھے خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرہ کہہ سنایا تفصیل سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سید رضی اللہ عنہ بن حارسہ کی سرکردگی میں پانچ سو صحابہ کرام کی ایک جماعت حسمہ روانہ فرمائی حضرت زید رضی اللہ عنہ نے قبیلہ جزام پر شب خون مار کر ان کی خاصی تعداد کو قتل کر دیا اور ان کے چوپایوں اور عورتوں کو ہانک لائے چوپائیوں میں ایک ہزار اونٹ اور پانچ ہزار بکریاں تھیں اور قیدیوں میں ایک سو عورتیں اور بچے تھے چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قبیلہ جزام نے پہلے سے مصالحت کا عہد چلا آ رہا تھا اس لیے اس قبیلہ کے ایک سردار زید رضی اللہ عنہ بن رفع جزامی نے جھٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں احتجاج و فریاد کی زید رضی اللہ عنہ بن رفع اس قبیلے کے کچھ مزید افراد سمیت پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے اور جب حضرت تحیہ رضی اللہ عنہ پر ڈاکہ پڑا تھا تو ان کی مدد بھی کی تھی اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا احتجاج قبول کرتے ہوئے غنیمت اور قیدی واپس کر دیئے عام اہل مغازی نے اس واقعے کو صلاح تیبیہ سے پہلے بتلایا ہے مگر یہ فاش غلطی ہے کیونکہ قیصر کے پاس نامہ مبارک کی روانگی صلاح تیبیہ کے بعد عمل میں آئی تھی اسی لیے علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ یہ واقعہ بلا شبہ حدیبیہ کے بعد کا ہے پانچ منظر بن ساوی کے نام خط نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط منظر بن ساوی حاکم بحرین کے پاس لکھ کر اسے بھی اسلام کی دعوت دی اور اس خط کو علا بن الحضرمی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں روانہ فرمایا جواب نے منظر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا اما بعد اے اللہ کے رسول میں نے آپ کا خط اہل بحرین کو پڑھ کر سنا دیا بعض لوگوں نے اسلام کو محبت اور پاکیزگی کی نظر سے دیکھا اور اس کے ہلکا بگوش ہو گئے اور بعض نے پسند نہیں کیا اور میری زمین میں یہود اور مجوز بھی ہیں لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں اپنا حکم صادر فرمائیے اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ کی جانب سے منظر بن ساوی کی طرف تم پر سلام ہو میں تمہارے ساتھ اللہ کی حمد کرتا ہوں جس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں اما بعد میں تمہیں اللہ سوچل کی یاد دلاتا ہوں یاد رہے کہ جو شخص بھلائی اور خیر خواہی کرے گا وہ اپنے ہی لئے بھلائی کرے گا اور جو شخص میرے قاصدوں کی اطاعت اور ان کے حکم کی پیروی کرے اس نے میری اطاعت کی اور جو ان کے ساتھ خیر خواہی کرے اس نے میرے ساتھ خیر خواہی کی اور میرے قاصدوں نے تمہاری اچھی تعریف کی ہے اور میں نے تمہاری قوم کے بارے میں تمہاری سفارش قبول کر لی ہے لہذا مسلمان جس حال پر ایمان لائے ہیں انہیں اس پر چھوڑ دو اور میں نے خطا کاروں کو معاف کر دیا ہے لہذا ان سے قبول کر لو اور جب تک تم اصلاح کی راہ اختیار کیے رہو گے ہم تمہیں تمہارے عمل سے معذول نہ کریں گے اور جو یہودیت یا مچوسیت پر قائم رہے اس پر جزیہ ہے چھ حوزہ بن علی صاحب یمامہ کے نام خط نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حوزہ بن علی حاکم یمامہ کے نام حسب ذیل خط لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ کی طرف سے حوضہ بن علی کی جانب اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میرا دین اونٹوں اور گھوڑوں کی رسائی کی آخری حد تک غالب آ کر رہے گا لہٰذا اسلام لاؤ سالم رہو گے اور تمہارے ماتحت جو کچھ ہے اسے تمہارے لیے برقرار رکھوں گا اس خط کو پہنچانے کے لیے بحیثیت قاصد سلیت رضی اللہ عنہ بن عمر عامری کا انتخاب فرمایا گیا حضرت سلیت رضی اللہ عنہ اس مہر لگے ہوئے خط کو لے کر حوضہ کے پاس تشریف لے گئے تو اس نے آپ رضی اللہ عنہ کو مہمان بنایا اور مبارک بات دی حضرت سلیت رضی اللہ عنہ نے اسے خط پڑھ کر سنایا تو اس نے درمیانی قسم کا جواب دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ لکھا آپ جس چیز کی دعوت دیتے ہیں اس کی بہتری اور عمدگی کا کیا پوچھنا اور عرب پر میری حیبت بیٹھی ہوئی ہے اس لیے کچھ کار پردازی میرے ذمہ کر دیں میں آپ کی پیروی کروں گا اس نے حضرت سلیت رضی اللہ عنہ کو تحائف بھی دیے اور ہجر کا بنا ہوا کپڑا بھی دیا حضرت سلیت رضی اللہ عنہ یہ تحائف لے کر خدمت نبوی میں واپس آئے اور ساری تفصیلات گوش گزار کیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خط پڑھ کر فرمایا اگر وہ زمین کا ایک ٹکڑا بھی مجھ سے طلب کرے گا تو میں اسے نہ دوں گا وہ خود بھی تباہ ہوگا اور جو کچھ اس کے ہاتھ میں ہے وہ بھی تباہ ہوگا پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ سے واپس تشریف لائے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ خبر دی ہوزا کا انتقال ہو چکا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو یمامہ میں ایک قذاب نمودار ہونے والا ہے جو میرے بعد قتل کیا جائے گا ایک کہنے والے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کون قتل کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اور تمہارے ساتھی اور واقعتاً ایسا ہی ہوا سات حارث بن ابی شمر غسانی حاکم تمشق کے نام خط نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس ذیل کا خط رقم فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ کی طرف سے حارث بن ابی شمر کی طرف اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور ایمان لائے اور تصدیق کرے اور میں تمہیں طاوت دیتا ہوں کہ اللہ پر ایمان لاؤ جو تنہا ہے اور جس کا کوئی شریک نہیں اور تمہارے لیے تمہاری بادشاہت باقی رہے گی یہ خط قبیلہ اسد بن خزیمہ سے تعلق رکھنے والے حضرت شجاع رضی اللہ عنہ بن وحب کے بدست روانہ کیا گیا جب انہوں نے یہ خط حارث کے حوالے کیا تو اس نے کہا مجھ سے میری بادشاہت کون چھین سکتا ہے میں اس پر یلغار کرنے ہی والا ہوں اور اسلام نہ لایا اور آٹھ شاہ امان کے نام خط نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط شاہ امان جیفر اور اس کے بھائی عبد کے نام لکھا ان دونوں کے والد کا نام جلندی تھا خط کا مضمون یہ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد بن عبداللہ کی جانب سے جلندی کے دونوں صاحبزادوں جیفر اور عبد کے نام اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اما بعد میں تم دونوں کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں اسلام لاؤ سلامت رہو گے کیونکہ میں تمام انسانوں کی جانب اللہ کا رسول ہوں تاکہ جو زندہ ہے اسے انجام کے خطرے سے آگاہ کر دوں اور کافرین پر قول پر حق ہو جائے اگر تم دونوں اسلام کا اقرار کر لو گے تو تم ہی دونوں کو والی اور حاکم بناؤں گا اور اگر تم دونوں نے اسلام کا اقرار کرنے سے گریز کیا تو تمہاری بادشاہت ختم ہو جائے گی تمہاری زمین پر گھوڑوں کی یلغار ہوگی اور تمہاری بادشاہت پر میری نبوت غالب آ جائے گی اس خط کو لے جانے کے لیے ایل جی کی حیثیت سے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کا انتخاب عمل میں آیا ان کا بیان ہے کہ میں روانہ ہو کر امان پہنچا اور ابد سے ملاقات کی دونوں بھائیوں میں یہ زیادہ دور اندیش اور نرم خو تھا میں نے کہا میں تمہارے پاس اور تمہارے بھائی کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا الچی بن کر آیا ہوں اس نے کہا میرا بھائی عمر اور بادشاہت دونوں میں مجھ سے بڑا اور مجھ پر مقدم ہے اس لیے میں تم کو اس کے پاس پہنچا دیتا ہوں کہ وہ تمہارا خط پڑھ لے اس کے بعد اس نے کہا اچھا تم دعوت کس بات کی دیتے ہو میں نے کہا ہم ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں جو تنہا ہے جس کا کوئی شریک نہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ جس کی پوجا کی جاتی ہے اسے چھوڑ دو اور یہ گواہی دو کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں عبد نے کہا اے عمر تم اپنی قوم کے سردار کے صاحبزادے ہو بتاؤ تمہارے والد نے کیا کیا کیونکہ ہمارے لیے اس کا طرز عمل لائق اتباع ہوگا میں نے کہا وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر وفات پا گئے لیکن مجھے حسرت ہے کہ کاش انہوں نے اسلام قبول کیا ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی ہوتی میں خود بھی انہی کے رائے پر تھا لیکن اللہ نے مجھے اسلام کی ہدایت دے دی عبد نے کہا تم نے کب ان کی پیروی کی میں نے کہا ابھی جلد ہی اس نے دریافت کیا تم کس جگہ اسلام لائے میں نے کہا نچاشی کے پاس اور بتلایا کہ نجاشی بھی مسلمان ہو چکا ہے عبد نے پوچھا اس کی قوم نے اس کی بادشاہت کا کیا کیا میں نے کہا اسے برقرار رکھا اور اس کی پیروی کی اس نے کہا اسقفوں اور راہبوں نے بھی اس کی پیروی کی میں نے کہا ہاں عبد نے کہا اے عمر دیکھو کیا کہہ رہے ہو کیونکہ آدمی کی کوئی بھی خصلت جھوٹ سے زیادہ رسوا کن نہیں میں نے کہا میں جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں اور نہ ہم اسے حلال سمجھتے ہیں عبد نے کہا میں سمجھتا ہوں ہرکل کو نجاشی کے اسلام لانے کا علم نہیں میں نے کہا کیوں نہیں عبد نے کہا تمہیں یہ بات کیسے معلوم میں نے کہا نجاشی ہرقل کو خراج ادا کیا کرتا تھا لیکن جب اس نے اسلام قبول کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی تو بولا خدا کی قسم اب اگر وہ مجھ سے ایک درہم بھی مانگے گا تو میں نہیں دوں گا اور جب اس کی اطلاع ہرقل کو ہوئی تو اس کے بھائی یناک نے کہا کیا تم اپنے غلام کو چھوڑ دو گے کہ وہ تمہیں خراج نہ دے اور تمہارے بجائے ایک دوسرے شخص کا نیا دین اختیار کر لے ہرکل نے کہا یہ ایک آدمی ہے جس نے ایک دین کو پسند کیا اور اسے اپنے لیے اختیار کر لیا اب میں اس کا کیا کر سکتا ہوں خدا کی قسم اگر مجھے اپنی بادشاہت کی ہرس نہ ہوتی تو میں بھی وہی کرتا جو اس نے کیا عبد نے کہا امر دیکھو کیا کہہ رہے ہو میں نے کہا واللہ میں تم سے سچ کہہ رہا ہوں عبد نے کہا اچھا مجھے بتاؤ وہ کس بات کا حکم دیتے ہیں اور کس چیز سے منع کرتے ہیں میں نے کہا اللہ عز و جل کی اطاعت کا حکم دیتے ہیں اور اس کی نافرمانی سے منع کرتے ہیں نیکی و صلح رحمی کا حکم دیتے ہیں اور ظلم و زیادتی زناکاری شراب نوشی اور پتھر بت اور سلیب کی عبادت سے منع کرتے ہیں عبد نے کہا یہ کتنی اچھی بات ہے جس کی طرف بلاتے ہیں اگر میرا بھائی بھی اس بات پر میری مطابعت کرتا تو ہم لوگ سوار ہو کر چل پڑتے یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے اور ان کی تصدیق کرتے لیکن میرا بھائی اپنی بادشاہت کا اس سے کہیں زیادہ حریص ہے کہ اسے چھوڑ کر کسی کا تابع فرمان بن جائے میں نے کہا اگر وہ اسلام قبول کر لے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قوم پر اس کی بادشاہت برقرار رکھیں گے البتہ ان کے مالداروں سے صدقہ لے کر فقیروں پر تقسیم کر دیں گے عبد نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے اچھا بتاؤ صدقہ کیا ہے جب آپ نے میں نے مختلف اموال کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کیے ہوئے صدقات کی تفصیل بتائی جب اونٹ کی باری آئی تو وہ بولا اے عمر ہمارے ان مویشیوں میں سے بھی صدقہ لیا جائے گا جو خود ہی درخت چڑھ لیتے ہیں میں نے کہا ہاں عبد نے کہا واللہ میں نہیں سمجھتا کہ میری قوم اپنے ملک کی وسعت اور تعداد کی کثرت کے باوجود اس کو مان لے گی حضرت عمر رضی اللہ عنہ بن عاص کا بیان ہے کہ میں اس کی ڈیوڑی میں چند دن چہرا رہا وہ اپنے بھائی کے پاس جا کر میری ساری باتیں بتاتا رہتا تھا پھر ایک دن اس نے مجھے بلایا اور میں اندر داخل ہوا چوبداروں نے میرے بازو پکڑ لیے اس نے کہا چھوڑ دو اور مجھے چھوڑ دیا گیا میں نے بیٹھنا چاہا تو چوبداروں نے مجھے بیٹھنے نہ دیا میں نے بادشاہ کی طرف دیکھا تو اس نے کہا اپنی بات کہو میں نے سر مہر خط اس کے حوالے کر دیا اس نے مہر توڑ کر خط پڑھا جب پورا خط پڑھ چکا تو اپنے بھائی کے حوالے کر دیا بھائی نے بھی اسی طرح پڑھا مگر میں نے دیکھا کہ اس کا بھائی اس سے زیادہ نرم دل ہے بادشاہ نے پوچھا مجھے بتاؤ قریش نے کیا روش اختیار کی ہے میں نے کہا سب ان کے اطاعت گزار ہو گئے ہیں کوئی دین سے رغبت کی بنا پر اور کوئی تلوار سے خوف زدہ ہو کر بادشاہ نے پوچھا ان کے ساتھ کون لوگ ہیں میں نے کہا سارے لوگ ہیں انہوں نے اسلام کو پرزاؤ رغبت قبول کر لیا ہے اور اسے تمام دوسری چیزوں پر ترجیح دی ہے انہیں اللہ کی ہدایت اور اپنی عقل کی رہنمائی سے یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ وہ گمراہ تھے اب اس علاقے میں میں نہیں جانتا کہ تمہارے سوا کوئی اور باقی رہ گیا ہے اور اگر تم نے اسلام قبول نہ کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ کی تو تمہیں سوار رونج ڈالیں گے اور تمہاری ہریالی کا صفایا کر دیں گے اس لیے اسلام قبول کر لو سلامت رہو گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو تمہاری قوم کا حکمران بنا دیں گے تم پر نہ سوار داخل ہوں گے نہ پیادے بادشاہ نے کہا مجھے آج چھوڑ دو اور کل پھر آؤ اس کے بعد میں اس کے بھائی کے پاس واپس آ گیا اس نے کہا عمر مجھے امید ہے کہ اگر بادشاہ کی ہرس غالب نہ آئی تو وہ اسلام قبول کر لے گا دوسرے دن پھر بادشاہ کے پاس گیا لیکن اس نے اجازت دینے سے انکار کر دیا اس لیے میں اس کے بھائی کے پاس واپس آ گیا اور بتلایا کہ بادشاہ تک میری رسائی نہ ہو سکی بھائی نے مجھے اس کے یہاں پہنچا دیا اس نے کہا میں نے تمہاری دعوت پر غور کیا اگر میں بادشاہت ایک ایسے آدمی کے حوالے کر دوں جس کے شاہ سوار یہاں پہنچے بھی نہیں تو میں عرب میں سب سے کمزور سمجھا جاؤں گا اور اگر اس کے شاہ سوار یہاں پہنچ جائے تو ایسا رن پڑے گا کہ انہیں کبھی اس سے سابقانا پڑا ہوگا میں نے کہا اچھا تو میں کل واپس جا رہا ہوں جب اسے میری واپسی کا یقین ہو گیا تو اس نے بھائی سے خلوت میں بات کی اور بولا یہ پیغمبر جن پر غالب آ چکا ہے ان کے مقابل ہماری کوئی حیثیت نہیں اور اس نے جس کسی کے پاس بھی پیغام بھیجا ہے اس نے دعوت قبول کر لی ہے لہٰذا دوسرے دن صبح ہی مجھے بلوایا گیا اور بادشاہ اور اس کے بھائی دونوں نے اسلام قبول کر لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور صدقہ وصول کرنے اور لوگوں کے درمیان فیصلے کرنے کے لیے مجھے آزاد چھوڑ دیا اور جس کسی نے میری مخالفت کی اس کے خلاف میرے مددگار ثابت ہوئے اس واقعے کے سیاق سے معلوم ہوتا ہے کہ بقیہ بادشاہوں کی بنسبت ان دونوں کے پاس خط کی روان کی خاصی تاخیر سے عمل میں آئی تھی غالباً یہ فتح مکہ کے بعد کا واقعہ ہے ان خطوط کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت روئے زمیں کے بیشتر بادشاہوں تک پہنچا دی اس کے جواب میں کوئی ایمان لایا تو کسی نے کفر کیا لیکن اتنا ضرور ہوا کہ کفر کرنے والوں کی توجہ بھی اس جانب مبزول ہو گئی اور ان کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ایک جانی پہچانی چیز بن گیا حدیبیہ کے بعد کی فوجی سرگرمیاں غزوہ غابہ یا غزوہ ذکرت یہ غزوہ در حقیقت بنو فزارہ کی ایک ٹکڑی کے خلاف جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مویشیوں پر ڈاکہ ڈالا تھا تعقب سے عبارت ہے حدیبیہ کے بعد اور خیبر سے پہلے یہ پہلا اور واحد غزوہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آیا امام بخاری نے اس کا باپ منعقد کرتے ہوئے بتایا ہے کہ یہ خیبر سے صرف تین روز پہلے پیش آیا تھا اور یہی بات اس غزوے کے خصوصی کار پرداز حضرت سلمان بن اکو رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے ان کی روایت صحیح مسلم میں دیکھی جا سکتی ہے جمہور اہل مغازی کہتے ہیں کہ یہ واقعہ صلح دیبیہ سے پہلے کا ہے لیکن جو بات صحیح میں بیان کی گئی ہے اہل مغازی کے بیان کے مقابل وہی زیادہ صحیح ہے اس غزوے کے ہیرو حضرت سلمہ بن اکو رضی اللہ عنہ سے جو روایت مروی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو تیل اونٹنیاں اپنے غلام رباح اور ایک چرواہے کے ہمراہ چرنے کے لیے بھیجی تھیں اور میں بھی ابو تلحا رضی اللہ عنہ کا گھوڑا لیے ان کے ساتھ تھا کہ اچانک عبد الرحمن فرازی نے اونٹنیوں پر چھاپا مارا اور ان سب کو ہانک لے گیا اور چرواہے کو قتل کر دیا میں نے کہا رپاہ یہ گھوڑا لو اسے ابو تلحا تک پہنچا دو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کر دو اور خود میں نے ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کر مدینہ کی طرف رخ کیا اور تین بار پکار لگائی یا صباح ہائے صبح کا حملہ پھر میں حملہ آوروں کے پیچھے چل نکلا ان پر تیر برساتا جاتا تھا اور یہ رجز پڑتا جاتا تھا انا ابن الاکوع و یوم موم میں اکو کا بیٹا ہوں اور آج کا دن دودھ پینے والے کا دن ہے یعنی آج پتا لگ جائے گا کہ کس نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے سلمہ رضی اللہ عنہ بن اکو کہتے ہیں کہ بخدا میں انہیں مسلسل تیروں سے چھلنی کرتا رہا جب کوئی سوار میری طرف پلٹ کر آتا تو میں کسی درخت کی اوٹ میں بیٹھ جاتا پھر اسے تیر مار کر زخمی کر دیتا یہاں تک کہ جب یہ لوگ پہاڑ کے تنگ راستے میں داخل ہوئے تو میں پہاڑ پر چڑھ گیا اور پتھروں سے ان کی خبر لینے لگا اس طرح میں نے مسلسل ان کا پیچھا کیے رکھا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی اونٹنیاں تھیں میں ان سب کو اپنے پیچھے چھوڑ گیا اور ان لوگوں نے میرے لیے ان سب کو آزاد چھوڑ دیا لیکن میں نے پھر بھی ان کا پیچھا جاری رکھا اور ان پر تیر برساتا رہا یہاں تک کہ بوجھ کم کرنے کے لیے انہوں نے تیس سے زیادہ چادریں اور تیس سے زیادہ نیزے پھینک دیے وہ لوگ جو کچھ بھی پھینکتے تھے میں اس پر بطور نشان تھوڑے سے پتھر ڈال دیتا تھا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رفع پہچان لیں کہ یہ دشمن سے چھینا ہوا مال ہے اس کے بعد وہ لوگ ایک گھاٹی کے تنگ موڑ پر بیٹھ کر دوپہر کا کھانا کھانے لگے میں بھی ایک چوٹی پر جا بیٹھا یہ دیکھ کر ان کے چار آدمی پہاڑ پر چڑھ کر میری طرف آئے جب اتنے قریب آ گئے کہ بات سن سکیں تو میں نے کہا تم لوگ مجھے پہچانتے ہو میں سلمہ بن اکو ہوں تم میں سے جس کسی کے پیچھے دوڑوں گا بے دھڑک پالوں گا اور جو کوئی میرے پیچھے دوڑے گا ہرگز نہ پا سکے گا میری یہ بات سن کر چاروں واپس چلے گئے اور میں اپنی جگہ جمع رہا یہاں تک کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سواروں کو دیکھا کے درختوں کے درمیان سے چلے آ رہے ہیں سب سے آگے اخرم رضی اللہ عنہ تھے ان کے پیچھے ابو قطادہ رضی اللہ عنہ اور ان کے پیچھے مقداد رضی اللہ عنہ بن اسود محاذ پر پہنچ کر عبد الرحمن اور حضرت اخرم رضی اللہ عنہ میں ٹکر ہوئی حضرت اخرم رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمن کے گھوڑے کو زخمی کر دیا لیکن عبد الرحمن نے نیزہ مار کر حضرت اخرم رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا اور ان کے گھوڑے پر جا بیٹھا مگر اتنے میں حضرت ابو قطادہ رضی اللہ عنہ عبد الرحمن کے سر پر جا پہنچے اور اسے نیزہ مار کر قتل کر دیا بکیا حملہ آور پیٹ پھیر کر بھاگے اور ہم نے انہیں کھدیڑنا شروع کیا میں ان کے پیچھے پیدل دوڑ رہا تھا سورج ڈوبنے سے کچھ پہلے ان لوگوں نے اپنا رخ ایک گھاٹی کی طرف موڑا جس میں زیقرد نام کا ایک چشمہ تھا یہ لوگ پیاسے تھے اور وہاں پانی پینا چاہتے تھے لیکن میں نے انہیں چشمے سے پرے ہی رکھا اور وہ ایک قطرہ بھی نہ چکھ سکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور شاہ سوار صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین دن ڈوبنے کے بعد میرے پاس پہنچے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب پیاسے تھے اگر آپ مجھے سو آدمی دے دیں تو میں زین سمیت ان کے تمام گھوڑے چھین لوں اور ان کی گردنیں پکڑ کر حاضر خدمت کر دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکو کے بیٹے تم قابو پا گئے ہو تو اب ذرا نرمی برتو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت بنو غطفان میں ان کی مہمان نوازی کی جا رہی ہے اس غزوے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا آج ہمارے سب سے بہتر شاہ سوار ابو قطادہ رضی اللہ ہو اور سب سے بہتر پیادہ سلمہ رضی اللہ ہو ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دو حصے دیے ایک پیادہ کا حصہ اور ایک شاہ سوار کا حصہ اور مدینہ واپس ہوتے ہوئے مجھے یہ شرف بخشا کہ اپنی عزبا نامی اونٹنی پر اپنے پیچھے سوار فرما لیا اس غزوے کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا انتظام حضرت ابن ام مکتوم کو سونپا تھا اور اس غزوے کا پرچم حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا تھا غزوہ خیبر اور غزوہ وادی القرا محرم سات ہجری خیبر مدینہ کے شمال میں تقریباً ایک سو میل کے فاصلے پر ایک بڑا شہر تھا یہاں قلعے بھی تھے اور کھیتیاں بھی اب یہ ایک بستی رہ گئی ہے اس کی آب و ہوا قدر غیر صحت مند ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاح دیبیہ کے نتیجے میں جنگ احضاب کے تین بازوؤں میں سے سب سے مضبوط بازو یعنی قریش کی طرف سے پوری طرح مطمئن اور معمون ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ بقیہ دو بازوؤں یہود اور قبائل نجد سے بھی حساب کتاب چکا لیں تاکہ ہر جانب سے مکمل امن و سلامتی حاصل ہو جائے اور پورے علاقے میں سکون کا دور دورہ ہو اور مسلمان ایک پہم خون ریس کشمکش سے نجات پا کر اللہ کی پیغام رسانی اور اس کی دعوت کے لیے فارغ ہو جائیں چونکہ خیبر سازشوں اور دسیسہ کاریوں کا گڑھ فوجی انگیخت کا مرکز اور لڑانے بھڑانے اور جنگ کی آگ بھڑکانے کی کان تھا اس لیے سب سے پہلے یہی مقام مسلمانوں کی نگہ التفات کا مستحق تھا رہا یہ سوال کہ خیبر واقعتاً ایسا تھا یا نہیں تو اس سلسلے میں ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ اہل خیبر ہی تھے جو جنگ خندق میں مشرقین کے تمام گروہوں کو مسلمانوں پر چڑھا لائے تھے پھر یہی تھے جنہوں نے بنو قریضہ کو غدر و خیانت پر آمادہ کیا تھا نیز یہی تھے جنہوں نے اسلامی معاشرے کے پانچویں کالم منافقین سے اور جنگ احساب کے تیسرے بازو بنو غدفان اور بدوؤں سے رابطہ پیہم قائم رکھا تھا اور خود بھی جنگ کی تیاریاں کر رہے تھے اور اپنی ان کارروائیوں کے ذریعے مسلمانوں کو آزمائشوں میں ڈال رکھا تھا یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شہید کرنے کا پروگرام بنا لیا تھا ان حالات سے مجبور ہو کر مسلمانوں کو بار بار فوجی مہمیں بھیجنی پڑی تھیں اور ان دسیسہ کاروں اور سازشیوں کے سربراہوں مثلا سلام بن عبی الحقیق اور اسیر بن زارم کا صفایا کرنا پڑا تھا لیکن ان یہود کے متعلق مسلمانوں کا فرض حقیقت اس سے بھی کہیں بڑا تھا البتہ مسلمانوں نے اس فرض کی ادائیگی میں قدر تاخیر سے اس لیے کام کیا تھا کہ ابھی ایک قوت یعنی قریش جو ان یہود سے زیادہ بڑی طاقتور جنگجو اور سرکش تھی مسلمانوں کے متِ مقابل تھی اس لیے مسلمان اسے نظر انداز کر کے یہود کا رخ نہیں کر سکتے تھے لیکن جو ہی قریش کے ساتھ اس مہازارائی کا خاتمہ ہوا ان مجرم یہودیوں کے محاسبے کے لیے فضا صاف ہو گئی اور ان کا یوم الحساب قریب آ گیا خیبر کو روانگی ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ سے واپس آ کر ذدحچا کا پورا مہینہ اور محرم کے چند دن مدینے میں قیام فرمایا پھر محرم کے باقی ماندہ ایام میں خیبر کے لیے روانہ ہو گئے مفسرین کا بیان ہے کہ خیبر اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا جو اس نے اپنے ارشاد کے ذریعے فرمایا تھا وعدکم اللہ مغانم کثیرتا تأخذونہا فعجل لکم حاضی یعنی اللہ نے تم سے بہت سے اموال غنیمت کا وعدہ کیا ہے جسے تم حاصل کرو گے تو اس کو تمہارے لیے فوری طور پر عطا کر دیا سورہ الفتح آیت نمبر بیس جس کو فوری طور پر ادا کر دیا اس سے مراد حدیبیہ ہے اور بہت سے اموال غنیمت سے مراد خیبر ہے اسلامی لشکر کی تعداد چونکہ منافقین اور کمزور ایمان کے لوگ سفر حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اختیار کرنے کے بجائے اپنے گھروں میں بیٹھ رہے تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں حکم دیتے ہوئے فرمایا جب تم اموال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جانے لگو گے تو یہ پیچھے چھوڑے گئے لوگ کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے دو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی بات بدل دیں ان سے کہہ دینا کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے اللہ نے پہلے ہی سے یہ بات کہہ دی ہے اس پر یہ لوگ کہیں گے کہ نہیں بلکہ تم لوگ ہم سے حسد کرتے ہو حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ کم ہی سمجھتے ہیں سورہ الفتح آیت نمبر پندرہ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی روانگی کا ارادہ فرمایا تو اعلان فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف وہی آدمی روانہ ہو سکتا ہے جسے واقعتاً جہاد کی رغبت اور خواہش ہے اس اعلان کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف وہی لوگ جا سکے جنہوں نے حدیبیہ میں درخت کے نیچے بیت رضوان کی تھی اور ان کی تعداد صرف چودہ سو تھی اس غزوے کے دوران مدینہ کا انتظام حضرت سبع رضی اللہ عنہ بن عرفت غفاری کو اور ابن اسحاق کے بقول نمیلہ رضی اللہ عنہ بن عبداللہ لیسی کو سونپا گیا تھا محققین کے نزدیک پہلی بات زیادہ صحیح ہے اسی موقع پر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بھی مسلمان ہو کر مدینہ تشریف لائے تھے اس وقت حضرت صبا رضی اللہ عنہ بن عرفتہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ان کی خدمت میں پہنچے انہوں نے توشہ فراہم کر دیا اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ خدمت نبوی میں حاضری کے لیے خیبر کی جانب چل پڑے جب خدمت نبوی میں پہنچے تو خیبر فتح ہو چکا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے گفتگو کر کے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقاء کو بھی مال غنیمت میں شریک کر لیا یہود کے لیے منافقین کی سرگرمیاں اس موقع پر یہود کی حمایت میں منافقین نے بھی خاصی تگو دو کی چنانچہ رسول منافقین عبداللہ بن عبی نے یہود خیبر کو یہ پیغام بھیجا کہ اب محمد نے تمہاری طرف رخ کیا ہے لہٰذا چوکن نہ ہو جاؤ تیاری کر لو اور دیکھو ڈرنا نہیں کیونکہ تمہاری تعداد اور تمہارا ساز و سامان زیادہ ہے اور محمد کے رفقا بہت تھوڑے اور تہی دست ہیں اور ان کے پاس ہتھیار بھی بس تھوڑے ہی سے ہیں جب اہل خیبر کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے کنانا بن عبی الحقیق اور حوزہ بن قیس کو حصول مدد کے لیے بنو غطفان کے پاس روانہ کیا کیونکہ وہ خیبر کے یہودیوں کے حلیف اور مسلمانوں کے خلاف ان کے مددگار تھے یہود نے یہ پیشکش بھی کی کہ اگر انہیں مسلمانوں پر غلبہ حاصل ہو گیا تو خیبر کی نصف پیداوار نہیں دی جائے گی خیبر کا راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر جاتے ہوئے لے عصر کو عبور کیا عصر کے عین کو زیر ہے اور سعود ساکن ہے اور کہا جاتا ہے کہ دونوں پر زبر ہے پھر وادی صحبہ سے گزرے اس کے بعد ایک اور وادی میں پہنچے جس کا نام رجی ہے مگر یہ وہ رجی نہیں ہے جہاں ازل قارہ کی غداری سے بنو لحیان کے ہاتھوں آٹھ صحابہ کرام کی شہادت اور حضرت زید خبیب کی گرفتاری اور پھر مکہ میں شہادت کا واقعہ پیش آیا تھا رجی سے بنو غطفان کی آبادی صرف ایک دن اور ایک رات کی دوری پر واقع تھی اور بنو غطفان نے تیار ہو کر یہود کی امداد کے لیے خیبر کی راہ لے لی تھی لیکن اسنائی راہ میں انہیں اپنے پیچھے کچھ شور و شغب سنائی پڑا تو انہوں نے سمجھا کہ مسلمانوں نے ان کے بال بچوں اور مویشیوں پر حملہ کر دیا ہے اس لیے وہ واپس پلٹ گئے اور خیبر کو مسلمانوں کے لیے آزاد چھوڑ دیا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں ماہرین راہ کو بلایا جو لشکر کو راستہ بتانے پر معمور تھے ان میں سے ایک کا نام حسیل تھا ان دونوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا مناسب ترین راستہ معلوم کرنا چاہا جسے اختیار کر کے خیبر میں شمال کی جانب سے یعنی مدینہ کے بجائے شام کی جانب سے داخل ہو سکیں تاکہ اس حکمت عملی کے ذریعے ایک طرف تو یہود کے شام بھاگنے کا راستہ بند کر دیں اور دوسری طرف بنو غطفان اور یہود کے درمیان حائل ہو کر ان کی طرف سے کسی مدد کی رسائی کے امکانات ختم کر دیں ایک رہنما نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو ایسے راستے سے لے چلوں گا چنانچہ وہ آگے آگے چلا ایک مقام پر پہنچ کر جہاں متعدد راستے پھوٹتے تھے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب راستوں سے آپ منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہر ایک کا نام بتائے اس نے بتایا کہ ایک نام حزن سخت اور کھردرا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر چلنا منظور نہ کیا اس نے بتایا دوسرے کا نام شاش تفرق و استراب والا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی منظور نہ کیا اس نے بتایا تیسرے کا نام حاطب یعنی لکڑہارا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی چلنے سے انکار کر دیا حسین نے کہا اب ایک ہی راستہ باقی رہ گیا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس کا نام کیا ہے حسین نے کہا مرحب یعنی کشادگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پر چلنا پسند فرمایا راستے کے بعض واقعات حضرت سلمہ بن اکو رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ خیبر روانہ ہوئے رات میں سفر طے ہو رہا تھا ایک آدمی نے عامر سے کہا اے عامر کیوں نہ ہمیں اپنے کچھ نوادرات سناؤ عامر شاعر تھے سواری سے اترے اور قوم کی حدی خوانی کرنے لگے اشعار یہ تھے اے اللہ اگر تو نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے نہ صدقہ کرتے نہ نماز پڑھتے ہم تجھ پر قربان تو ہمیں بخش دے جب تک ہم تقوی اختیار کریں اور اگر ہم ٹکرائیں تو ہمیں ثابت قدم رکھ اور ہم پر سکینت نازل فرما جب ہمیں للکارا جاتا ہے تو ہم اکڑ جاتے ہیں اور للکار میں ہم پر لوگوں نے اعتماد کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون حدی خوان ہے لوگوں نے کہا عامر بن اکو آپ نے فرمایا اللہ اس پر رحم کرے قوم کے ایک آدمی نے کہا اب تو ان کی شہادت واجب ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے وجود سے ہمیں پہراور کیوں نہ فرمایا صحابہ کرام کو معلوم تھا کہ جنگ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان کے لیے خصوصیت سے دعا مغفرت کریں تو وہ شہید ہو جاتا ہے اور یہی واقعہ جنگ خیبر میں حضرت عامر کے ساتھ پیش آیا اسی لیے انہوں نے یہ عرض کی تھی کہ کیوں نہ ان کے لیے ترازی عمر کی دعا کی گئی کہ ان کے وجود سے ہم مزید پہراور ہوتے خیبر کے بالکل قریب وادی صحبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی پھر نوشے منگوائے تو صرف ستو لائے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ملائے گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھائے اور صحابہ نے بھی کھائے اس کے بعد آپ نماز مغرب کے لیے اٹھے تو صرف کلی کی صحابہ نے بھی کلی کی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور وضو نہیں فرمایا پچھلے ہی وضو پر اکتفا کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز فرمائی اسلامی لشکر خیبر کے دامن میں مسلمانوں نے آخری رات جس کی صبح چنگ شروع ہوئی خیبر کے قریب گزاری لیکن یہود کو کانوں کان خبر نہ ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ جب رات کے وقت کسی قوم کے پاس پہنچتے تو صبح ہوئے بغیر ان کے قریب نہ جاتے چنانچہ اس رات جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلص یعنی اندھیرے میں فجر کی نماز ادا فرمائی اس کے بعد مسلمان سوار ہو کر خیبر کی طرف بڑھے ادھر اہل خیبر بے خبری میں اپنے پھاوڑے اور کھانچی وغیرہ لے کر اپنی کھیتی باڑی کے لیے نکلے تو اچانک لشکر دیکھ کر چیختے ہوئے شہر کی طرف بھاگے کہ خدا کی قسم محمد لشکر سمیت آ گئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھ کر فرمایا اللہ اکبر خیبر تباہ ہوا اللہ اکبر خیبر تباہ ہوا جب ہم کسی قوم کے میدان میں اتر پڑتے ہیں تو ان ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بری ہو جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کے پڑاؤ کے لیے ایک جگہ کا انتخاب فرمایا اس پر حباب بن منظر رضی اللہ عنہ نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلائیے کہ اس مقام پر اللہ نے آپ کو پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا ہے یا یہ محض آپ کی جنگی تدبیر اور رائے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں یہ محض ایک رائے اور تدبیر ہے انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مقام قلعہ نطاط سے بہت ہی قریب ہے اور خیبر کے سارے جنگ جو افراد اسی قلعے میں ہیں انہیں ہمارے حالات کا پورا پورا علم رہے گا اور ہمیں ان کے حالات کی خبر نہ ہوگی ان کے تیر ہم تک پہنچ جائیں گے اور ہمارے تیر ان تک نہ پہنچ سکیں گے ہم ان کے شب خون سے بھی محفوظ نہ رہیں گے پھر یہ مقام کھجوروں کے درمیان ہے بستی میں واقع ہے اور یہاں کی زمین بھی وبائی ہے اس لیے مناسب ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایسی جگہ پڑاؤ ڈالنے کا حکم فرمائیں جو ان مفاسد سے خالی ہو ہم اسی جگہ منتقل ہو کر پڑاؤ ڈالیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے چورائی دی بالکل درست ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری جگہ منتقل ہو گئے نیز جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے اتنے قریب پہنچ گئے کہ شہر دکھائی پڑنے لگا تو آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ لشکر ٹھہر گیا اور آپ نے یہ دعا فرمائی اے اللہ ساتوں آسمان اور جن پر وہ سایہ فگن ہیں ان کے پروردگار اور ساتوں زمین اور جن کو وہ اٹھائے ہوئے ہیں ان کے پروردگار اور شیاطین اور جن کو انہیں گمراہ کیا ان کے پروردگار ہم تجھ سے اس بستی کی بھلائی اس کے باشندوں کی بھلائی کا سوال کرتے ہیں اور اس بستی کے شر سے اور اس کے باشندوں کے شر سے اور اس میں جو کچھ ہے اس کے شر سے تیری پناہ مانگتے ہیں اس کے بعد فرمایا چلو اللہ کے نام سے آگے بڑھو جنگ کی تیاری اور خیبر کے قلعے جس رات خیبر کی حدود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے فرمایا میں کل جھنڈا ایک ایسے آدمی کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور جسے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں صبح ہوئی تو صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہر ایک یہی آرزو باندھے اور آس لگائے تھا کہ جھنڈا اسے مل جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی رضی اللہ عنہ بن ابی طالب کہاں ہیں صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ان کی تو آنکھ آئی ہوئی ہے فرمایا انہیں بلا لاؤ وہ لائے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں لعاب تہن لگایا اور دعا فرمائی وہ شفا یاب ہو گئے کویا انہیں کوئی تکلیف تھی ہی نہیں پھر انہیں جھنڈا عطا فرمایا انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان سے اس وقت تک لڑوں کہ وہ ہمارے جیسے ہو جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطمینان سے جاؤ یہاں تک کہ ان کے میدان میں اترو پھر انہیں اسلام کی دعوت دو اور اسلام میں اللہ کے جو حقوق ان پر واجب ہیں ان سے آگاہ کرو بخدا تمہارے ذریعے اللہ تعالی ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے خیبر کی آبادی دو منطقوں میں بٹی ہوئی تھی ایک منطقے میں حسب ذیل پانچ قلعے تھے ایک حسن نائم دو حسن صعب بن معاذ تین حسن قلعہ زبیر چار حسن عبی اور پانچ حسن نزار ان میں سے مشہور تین قلعوں پر مشتمل علاقہ نتات کہلاتا تھا اور پکیا دو قلعوں پر مشتمل علاقہ شک کے نام سے مشہور تھا خیبر کی آبادی کا دوسرا منطقہ کیتبا کہلاتا تھا اس میں صرف تین قلعے تھے ایک حسن قموس یہ قبیلہ بنو نذیر کے خاندان ابو الحقیق کا قلعہ تھا دو حسن وطیح اور تین حسن سلالم ان آٹھ قلعوں کے علاوہ خیبر میں مزید قلعے اور گڑھیاں بھی تھیں مگر وہ چھوٹی تھیں اور قوت و حفاظت میں ان قلعوں کے ہم پلانا تھیں جہاں تک جنگ کا تعلق ہے تو وہ صرف پہلے منطقے میں ہوئی دوسرے منطق ہے کہ تینوں قلعے لڑنے والوں کی کثرت کے باوجود جنگ کے بغیر ہی مسلمانوں کے حوالے کر دیئے گئے معارکے کا آغاز اور قلعہ نائم کی فتح مذکورہ بالا آٹھ قلعوں میں سے سب سے پہلے قلعہ نائم پر حملہ ہوا کیونکہ یہ قلعہ اپنے محل وقوع کی نزاکت اور اسٹریٹجی کے لحاظ سے یہود کی پہلی دفاعی لائن کی حیثیت رکھتا تھا اور یہی قلعہ مرحب نامی اس شہزور اور جان باز یہودی کا قلعہ تھا جسے ایک ہزار مردوں کے برابر مانا جاتا تھا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ ہو مسلمانوں کی فوج لے کر اس قلعے کے سامنے پہنچے اور یہود کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے یہ دعوت مسترد کر دی اور اپنے بادشاہ مرحب کی کمان میں مسلمانوں کے مقابل آ کھڑے ہوئے میدان جنگ میں اتر کر پہلے مرحب نے دعوت مباذرت دی جس کی کیفیت سلمہ رضی اللہ عنہ بن اکو نے یوں بیان کی ہے کہ جب ہم لوگ خیبر پہنچے تو ان کا بادشاہ مرحب اپنی تلوار لے کر ناز و تکبر کے ساتھ اٹھلاتا اور یہ کہتا ہوا نمودار ہوا خیبر کو معلوم ہے کہ میں مرحب ہوں ہتھیار پوش بہادر اور تجربہ کار جب جنگ و پیکار شولہ زن ہو اس کے مقابل میرے چچا عامر رضی اللہ عنہ نمودار ہوئے اور فرمایا خیبر جانتا ہے کہ میں عامر ہوں ہتھیار پوش شہزور اور جنگجو پھر دونوں نے ایک دوسرے پر وار کیا میرے چچا عامر رضی اللہ عنہ کی دھال میں جا چبھی اور عامر رضی اللہ عنہ نے اسے نیچے سے مارنا چاہا لیکن ان کی تلوار چھوٹی تھی انہوں نے یہودی کی پنڈلی پر وار کیا تو تلوار کا سرا پلٹ کر ان کے گھٹنے پر آ لگا اور بالاخر اسی زخم سے ان کی موت واقع ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو انگلیاں اکٹھی کر کے ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے لیے توہرا اجر ہے وہ بڑے جان باز مجاہد تھے کم ہی ان جیسا کوئی عرب روئے زمین پر ہوا ہوگا بہرحال حضرت عامر رضی اللہ عنہ کے زخمی ہو جانے کے بعد مرحب کے مقابلے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ بن اکو کا بیان ہے کہ اس وقت حضرت علی نے یہ اشعار کہے میں وہ شخص ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر یعنی شیر رکھا ہے جنگل کے شیر کی طرح خوفناک میں انہیں سا کے بدلے نیزے کی ناپ پوری کروں گا اس کے بعد مرحب کے سر پر ایسی تلوار ماری کہ وہیں ٹھیر ہو گیا پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی کے ہاتھوں فتح حاصل ہوئی جنگ کے دوران حضرت علی رضی اللہ عنہ یہود کے قلعے کے قریب پہنچے تو قلعے کی چوٹی سے ایک یہودی نے جھانک کر پوچھا تم کون ہو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا میں علی بن ابی طالب ہوں یہود نے کہا اس کتاب کی قسم جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی تم لوگ بلند ہوئے اس کے بعد مرحب کا بھائی یاسر یہ کہتے ہوئے نکلا کہ کون ہے جو میرا مقابلہ کرے گا اس کے اس چیلنج پر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ میدان میں اترے اس پر ان کی ماں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میرا بیٹا قتل کیا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ تمہارا بیٹا اسے قتل کرے گا چنانچہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے یاسر کو قتل کر دیا اس کے بعد حسن نائم کے پاس زوردار جنگ ہوئی جس میں کئی سربر آوردہ یہودی مارے گئے اور بقیہ یہود میں تاب مقادمت نہ رہی چنانچہ وہ مسلمانوں کا حملہ نہ روک سکے بعض معاخذ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جنگ کئی دن جاری رہی اور اس میں مسلمانوں کی شدید مقادمت کا سامنا کرنا پڑا تاہم یہود مسلمانوں کو زیر کرنے سے مایوس ہو چکے تھے اس لیے چپکے چپکے اس قلعے سے منتقل ہو کر قلعہ صاحب میں چلے گئے اور مسلمانوں نے قلعہ نائم پر قبضہ کر لیا قلعہ صاحب بن معاذ کی فتح قلعہ نائم کے بعد قلعہ صاحب قوت و حفاظت کے لحاظ سے دوسرا سب سے بڑا مضبوط قلعہ تھا مسلمانوں نے حضرت حباب بن منظر انصاری رضی اللہ عنہ کی کمان میں اس قلعے پر حملہ کیا اور تین روز تک اسے گھیرے میں لیے رکھا تیسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قلعے کی فتح کے لیے خصوصی دعا فرمائی ابن اسحاق کا بیان ہے کہ قبیلہ اسلم کی شاخ بنو سہم کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا ہم لوگ چور ہو چکے ہیں اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ تجھے ان کا حال معلوم ہے تو جانتا ہے کہ ان کے اندر قوت نہیں اور میرے پاس بھی کچھ نہیں کہ میں انہیں دوں لہٰذا انہیں یہود کے ایسے قلعے کی فتح سے سرفراز فرما جو سب سے زیادہ کارآمد ہو اور جہاں سب سے زیادہ خوراک اور چربی دستیاب ہو اور جب دعا فرمانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس قلعے پر حملے کی دعوت دی تو حملہ کرنے میں بنو اسلم ہی پیش پیش تھے اس حملے میں بھی قلعے کے سامنے مبازرت اور مار کاٹ ہوئی اللہ عز و جل نے سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے قلعہ صاحب بن معاذ کی فتح عطا فرمائی خیبر میں کوئی قلعہ ایسا نہ تھا جہاں اس قلعے سے زیادہ خوراک اور چربی موجود ہو مسلمانوں نے اس قلعے میں بعض منجنیقیں اور دبابے بھی پائے ابن اعصاق کی اس روایت میں جس شدید بھوک کا تذکرہ کیا گیا ہے اسی کا یہ نتیجہ تھا کہ لوگوں نے فتح حاصل ہوتے ہی گتھے ذبح کر دیے اور چولوں پر ہنڈیاں چڑھا دیں لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کام کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھریلو گدھے کے گوشت سے منع فرما دیا قلعہ زبیر کی فتح قلعہ نائم اور قلعہ صاحب کی فتح کے بعد یہود نطاعت کے سارے قلعوں سے نکل کر قلعہ زبیر میں جمع ہو گئے یہ ایک محفوظ قلعہ تھا اور پہاڑ کی چوٹی پر واقع تھا راستہ اتنا پر پیچ اور مشکل تھا کہ یہاں نہ سواروں کی رسائی ہو سکتی تھی نہ پیادوں کی اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گرد محاصرہ قائم کیا اور تین روز تک محاصرہ کیے پڑے رہے اس کے بعد ایک یہودی نے آ کر کہا اے ابو القاسم اگر آپ ایک مہینے تک محاصرہ جاری رکھیں تو بھی انہیں کوئی پرواہ نہ ہوگی البتہ ان کے پینے کا پانی اور چشمے زمین کے نیچے ہیں یہ رات میں نکلتے ہیں پانی پی لیتے اور لے لیتے ہیں پھر قلعے میں واپس چلے جاتے ہیں اور آپ سے محفوظ رہتے ہیں اگر آپ ان کا پانی بند کر دیں تو یہ گھٹنے ٹیک دیں گے اس اطلاع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا پانی بند کر دیا اس کے بعد یہود نے باہر آ کر زبردست جنگ کی جس میں کئی مسلمان مارے گئے اور تقریباً دس یہودی بھی کام آئے لیکن قلعہ فتح ہو گیا قلعہ عبی کی فتح قلعہ زبیر کے شکست کھانے کے بعد یہود حسن عبی میں قلعہ بند ہو گئے مسلمانوں نے اس کا بھی محاصرہ کر لیا اب کی بار دو شہزور جان باز یہودی یکے بعد دیگرے دعوت مباضرت دیتے ہوئے میدان میں اترے اور دونوں ہی مسلمان جان بازوں کے ہاتھوں مارے گئے دوسرے یہودی کے قاتل سرخ پٹی والے مشہور جان فروش حضرت ابو دجانہ سماک بن خرشہ انصاری رضی اللہ عنہ تھے وہ دوسرے یہودی کو قتل کر کے نہایت تیزی سے قلعے میں جا گھسے اور ان کے ساتھ ہی اسلامی لشکر بھی قلعے میں جا گھسا قلعے کے اندر کچھ دیر تک تو زوردار جنگ ہوئی لیکن اس کے بعد یہودیوں نے قلعے سے کھسکنا شروع کر دیا اور بالآخر سب کے سب بھاگ کر قلعہ نظار میں پہنچ گئے جو خیبر کے نصف اول یعنی پہلے منطقے کا آخری قلعہ تھا قلعہ نژاد کی فتح یہ قلعہ علاقے کا سب سے مضبوط قلعہ تھا اور یہود کا تقریباً یقین تھا کہ مسلمان اپنی انتہائی کوشش صرف کر دینے کے باوجود اس قلعے میں داخل نہیں ہو سکتے اس لیے اس قلعے میں انہوں نے عورتوں اور بچوں سمیت قیام کیا جبکہ سابقہ چار قلعوں میں عورتوں اور بچوں کو نہیں رکھا گیا تھا مسلمانوں نے اس قلعے کا سختی سے محاصرہ کیا اور یہود پر سخت دباؤ ڈالا لیکن قلعہ چونکہ ایک بلند اور محفوظ پہاڑی پر واقع تھا اس لیے اس میں داخل ہونے کی کوئی صورت بن نہیں پڑ رہی تھی ادھر یہود قلعے سے باہر نکل کر مسلمانوں سے ٹکرانے کی جرت نہیں کر رہے تھے البتہ تیر برسا برسا کر اور پتھر پھینک پھینک کر سخت مقابلہ کر رہے تھے جب اس قلعہ نظار کی فتح مسلمانوں کے لیے زیادہ دشوار محسوس ہونے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منجنی کے آلات نصب کرنے کا حکم فرمایا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے چند گولے پھینکے بھی جسے قلعے کی دیواروں میں شگاف پڑ گیا اور مسلمان اندر گھس گئے اس کے بعد قلعے کے اندر سخت جنگ ہوئی یہود نے فاش اور بدترین شکست کھائی وہ بکیا قلعوں کی طرح اس قلعے سے چپکے چپکے کھسک کر نہ نکل سکے بلکہ اس طرح بے محابہ بھاگے کہ اپنی عورتوں اور بچوں کو بھی ساتھ نہ لے جا سکے اور انہیں مسلمانوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا اس مضبوط قلعے کی فتح کے بعد خیبر کا نصف اول یعنی نتات اور شک کا علاقہ فتح ہو گیا اس علاقے میں چھوٹے چھوٹے کچھ مزید قلعے بھی تھے لیکن اس قلعے کے فتح ہوتے ہی یہودیوں نے ان باقی ماندہ قلعوں کو بھی خالی کر دیا اور شہر خیبر کے دوسرے منطقے یعنی کیتبہ کی طرف بھاگ گئے خیبر کے نصف ثانی کی فتح نطاعت اور شک کا علاقہ فتح ہو چکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتبہ و تہ اور سلالم کے علاقے کا رخ کیا سلالم بنو نذیر کے ایک مشہور یہودی ابو الحقیق کا قلعہ تھا ادھر نطاعت اور شک کے علاقے سے شکست کھا کر بھاگنے والے سارے یہودی بھی یہیں پہنچے تھے اور نہایت ٹھوس قلعہ بندی کر لی تھی اہل مغازی کے درمیان اختلاف ہے کہ یہاں کے تینوں قلعوں میں سے کسی قلعے پر جنگ ہوئی یا نہیں ابن عساق کے بیان میں یہ سراحت ہے کہ قلعہ قموس کو فتح کرنے کے لیے جنگ لڑی گئی بلکہ اس کے سیاق سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ قلعہ محض جنگ کے ذریعے فتح کیا گیا اور یہودیوں کی طرف سے خود سپردگی کے لیے یہاں کوئی بات چیت نہیں ہوئی لیکن واقعی نے دو ٹوک لفظوں میں سراحت کی ہے کہ اس علاقے کے تینوں قلعے بات چیت کے ذریعے مسلمانوں کے حوالے کیے گئے ممکن ہے قلعہ قموس کی حوالگی کے لیے کسی قدر جنگ کے بعد گفت و شنید ہوئی ہو البتہ باقی دونوں قلعے کسی جنگ کے بغیر مسلمانوں کے حوالے کیے گئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس علاقے کیتبہ میں تشریف لائے تو وہاں کے باشندوں کا سختی سے محاصرہ کیا یہ محاصرہ چودہ روز جاری رہا یہود اپنے قلوں سے نکل ہی نہیں رہے تھے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصد فرمایا کہ منجنیک نصب فرمائیں جب یہود کو تباہی کا یقین ہو گیا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلاح کے لیے سلسلہ جنبانی کی صلح کی بات چیت پہلے ابن عبی الحقیق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ کیا میں آپ کے پاس آ کر بات چیت کر سکتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اور جب یہ جواب ملا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر اس شرط پر صلح کر لی کہ قلعے میں فوج ہے اس کی چانبخشی بخشی کر دی جائے گی اور ان کے بال بچے انہی کے پاس رہیں گے یعنی انہیں لونڈی اور غلام نہیں بنایا جائے گا بلکہ وہ اپنے بال بچوں کو لے کر خیبر کی سرزمین سے نکل جائیں گے اور اپنے اموال باغات زمینیں سونے چاندی گھوڑے زرہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیں گے صرف اتنا کپڑا لے جائیں گے جتنا ایک انسان کی پشت اٹھا سکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اگر تم لوگوں نے مجھ سے کچھ چھپایا تو پھر اللہ اور اس کے رسول بریولزما ہوں گے یہود نے یہ شرط منظور کر لی اور مصالحت ہو گئی اس مصالحت کے بعد تینوں قلعے مسلمانوں کے حوالے کر دیے گئے اور اس طرح خیبر کی فتح مکمل ہو گئی ابو الحقیق کے دونوں بیٹوں کی بدہدی اور ان کا قتل اس معاہدے کے ابو الحقیق کے دونوں بیٹوں نے بہت سا مال غائب کر دیا ایک کھال غائب کر دی جس میں مال اور ہوئی بن اختب کے زیورات تھے اسے ہوئی بن اختب ندینہ سے بنو نذیر کی جلاوطنی کے وقت اپنے ہمراہ لایا تھا ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کنانہ بن اب الحقیق لایا گیا اس کے پاس بنو نذیر کا خزانہ تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا تو اس نے یہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا کہ اسے خزانے کی جگہ کے بارے میں کوئی علم ہے اس کے بعد ایک یہودی نے آ کر بتایا کہ میں کنانا کو روزانہ اس ویرانے کا چکر لگاتے ہوئے دیکھتا تھا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنانا سے فرمایا یہ بتاؤ کہ اگر یہ خزانہ ہم نے تمہارے پاس سے برآمد کر لیا تو پھر تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے نا اس نے کہا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویرانہ کھودنے کا حکم دیا اور اس سے کچھ خزانہ برآمد ہوا پھر باقی ماندہ خزانہ کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا تو اس نے پھر ادائیگی سے انکار کر دیا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حضرت زبیر کے حوالے کر دیا اور فرمایا اسے سزا دو یہاں تک کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ سب کا سب ہمیں حاصل ہو جائے حضرت زبیر نے اس کے سینے پر چکماک کی ٹھوکریں ماریں یہاں تک کہ اس کی جان پر بن آئی پھر اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا اور انہوں نے محمد بن مسلم رضی اللہ عنہ کے بدلے اس کی گردن مار دی ابن قیم کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو الحقیق کے دونوں بیٹوں کو قتل کرا دیا تھا اور ان دونوں کے خلاف مال چھپانے کی گواہی کنانا کے چچیرے بھائی نے دے دی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیی بن اختب کی صاحبزادی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کو قیدیوں میں شامل کر لیا وہ کنانہ بن اوبئی الحقیق کی بیوی تھیں اور ابھی دلہن تھیں ان کی حال ہی میں رخصتی ہوئی تھی اموال غنیمت کی تقسیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو خیبر سے جلا وطن کرنے کا ارادہ فرمایا تھا اور معاہدے میں یہی طے بھی ہوا تھا مگر یہود نے کہا اے محمد ہمیں اسی سرزمین میں رہنے دیجئے ہم اس کی دیکھ ریکھ کریں گے کیونکہ ہمیں آپ لوگوں سے زیادہ اس کی معلومات ہیں ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے پاس اتنے غلام نہ تھے جو اس زمین کی دیکھ ریکھ اور جوتنے بونے کا کام کر سکتے اور نہ خود صحابہ کرام کو اتنی فرصت تھی کہ یہ کام سر انجام دے سکتے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی زمین اس شرط پر یہود کے حوالے کر دی کہ ساری کھیتی اور تمام پھلوں کی پیداوار کا آدھا یہود کو دیا جائے گا اور جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی ہوگی اس پر برقرار رکھیں گے اور جب چاہیں گے جلا وطن کر دیں گے اس کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ ہو خیبر کی پیداوار کا تخمینہ لگایا کرتے تھے خیبر کی تقسیم اس طرح کی گئی کہ اسے چھتیس حصوں میں بانٹ دیا گیا ہر حصہ ایک سو حصوں کا جامع تھا اس طرح کل تین ہزار چھ سو حصے ہوئے اس میں سے نصف یعنی اٹھارہ سو حصے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے تھے عام مسلمانوں کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی صرف ایک ہی حصہ تھا باقی یعنی اٹھارہ سو حصوں پر مشتمل دوسرا نصف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی اجتماعی ضروریات و حوادث کے لیے الگ کر لیا تھا اٹھارہ سو حصوں پر خیبر کی تقسیم اس لیے کی گئی کہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے اہل حدیبیہ کے لیے ایک عطیہ تھا جو موجود تھے ان کے لیے بھی اور جو موجود نہ تھے ان کے لیے بھی اور اہل حدیبیہ کی تعداد چودہ سو تھی جو خیبر آتے ہوئے اپنے ساتھ دو سو گھوڑے لائے تھے چونکہ سوار کے علاوہ خود گھوڑے کو بھی حصہ ملتا ہے اور گھوڑے کا حصہ ڈبل یعنی دو فوجیوں کے برابر ہوتا ہے اس لیے خیبر کو اٹھارہ سو حصوں پر تقسیم کیا گیا تو دو سو شاہ سواروں کو تین حصے کے حساب سے چھ سو ملے تھے اور بارہ سو پیدل فوج کو ایک ایک حصے کے حساب سے بارہ سو حصے ملے خیبر کے اموال غنیمت کی کثرت کا اندازہ صحیح بخاری میں مروی ابن عمر رضی اللہ عنہ کی اس روایت سے ہوتا ہے کہ انہوں نے فرمایا ہم لوگ آسودہ نہ ہوئے یہاں تک کہ ہم نے خیبر فتح کیا اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی اس روایت سے ہوتا ہے کہ انہوں نے فرمایا جب خیبر فتح ہوا تو ہم نے کہا اب ہمیں پیٹ بھر کر کھجور ملے گی نیز جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس تشریف لائے تو مہاجرین نے انصار کو کھجوروں کے وہ درخت واپس کر دیے جو انصار نے امداد کے طور پر انہیں دے رکھے تھے کیونکہ اب ان کے لیے خیبر میں مال اور کھجور کے درخت ہو چکے تھے حضرت جعفر بن ابی طالب اور اشری صحابہ کی آمد اسی غزوے میں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضر ہوئے ان کے ساتھ اشری مسلمان یعنی حضرت ابو موسیٰ اور ان کے رفقا بھی تھے رضی اللہ عنہم حضرت ابو موسیٰ اشری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ یمن میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کا علم ہوا تو ہم لوگ یعنی میں اور میرے دو بھائی اپنی قوم کے پچاس آدمیوں سمیت اپنے وطن سے ہجرت کر کے ایک کشتی پر سوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ ہوئے لیکن ہماری کشتی نے ہمیں نچاشی کے ملک حب شام نے پھینک دیا وہاں حضرت جعفر رضی اللہ ہو اور ان کے رفقا سے ملاقات ہوئی انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھیجا ہے اور یہیں ٹھہرے رہنے کا حکم دیا ہے اور آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ ٹھہر جائیے چنانچہ ہم لوگ بھی ان کے ساتھ ٹھہر گئے اور خدمت نبوی میں اس وقت پہنچ سکے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر فتح کر چکے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا بھی حصہ لگایا لیکن ہمارے علاوہ کسی بھی شخص کا جو فتح خیبر میں موجود نہ تھا کوئی حصہ نہیں لگایا صرف شرکائے جنگ ہی کا حصہ لگایا البتہ حضرت چافر رضی اللہ ہو اور ان کے رفقا کے ساتھ ہماری کشتی والوں کا بھی حصہ لگایا اور ان کے لیے بھی مال غنیمت تقسیم کیا اور جب حضرت چافر رضی اللہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا استقبال کیا اور انہیں بوسا دے کر فرمایا واللہ میں نہیں جانتا کہ مجھے کس بات کی خوشی زیادہ ہے خیبر کی فتح کی یا چافر کی آمد کی یاد رہے کہ ان لوگوں کو بلانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بن امیہ زمری کو نجاشی کے پاس بھیجا تھا اور اس سے کہلوایا تھا کہ وہ ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روانہ کر دے چنانچہ نچاشی نے دو کشتیوں پر سوار کر کے انہیں روانہ کر دیا یہ کل سولہ آدمی تھے اور ان کے ساتھ ان کے باقی ماندہ بچے اور عورتیں بھی تھیں بقیہ لوگ اس سے پہلے مدینہ آ چکے تھے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ سے شادی ہم بتا چکے ہیں کہ جب حضرت صفیہ کا شوہر کنانہ بن عبی الحقیق اپنی بدعہدی کے سبب قتل کر دیا گیا تو حضرت صفیہ قیدی عورتوں میں شامل کر لی گئیں اس کے بعد جب یہ قیدی عورتیں جمع کی گئیں تو حضرت دخیہ بن خلیفہ قلبی رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قیدی عورتوں میں سے ایک لونڈی دے دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور ایک لونڈی لے لو انہوں نے جا کر حضرت صفیہ بن تھوئی کو منتخب کر لیا اس پر ایک آدمی نے آپ کے پاس آ کر عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بنی قریضہ اور بنی نذیر کی سیدہ صفیہ کو تحیہ کے حوالے کر دیا حالانکہ وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دہیا کو صفیہ سمیت بلاؤ حضرت دہیہ رضی اللہ عنہ ان کو ساتھ لیے ہوئے حاضر ہوئے آپ نے انہیں دیکھ کر حضرت دہیہ سے فرمایا کہ قیدیوں میں سے کوئی دوسری لونڈی لے لو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ پر اسلام پیش کیا انہوں نے اسلام قبول کر لیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر کے ان سے شادی کر لی اور ان کی آزادی ہی کو ان کا مہر قرار دیا مدینہ واپسی میں ست صحبہ پہنچ کر حیض سے پاک ہو گئیں اس کے بعد حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ نے انہیں آپ کے لیے آراستہ کیا اور رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دولہے کی حیثیت سے ان کے ہمراہ صبح کی اور کھجور گھی اور ستو ملا کر ولیمہ کھلایا اور راستے میں تین روز شبہ یا روسی کے طور پر ان کے پاس قیام فرمایا اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے پر ہرا نشان دیکھا دریافت فرمایا یہ کیا ہے کہنے لگیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خیبر آنے سے پہلے میں نے خواب دیکھا تھا کہ چاند اپنی جگہ سے ٹوٹ کر میری آغوش میں آ گرا ہے بخدا مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے کا کوئی تصور بھی نہ تھا لیکن میں نے یہ خواب اپنے شوہر سے بیان کیا تو اس نے میرے چہرے پر تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہا یہ بادشاہ جو مدینہ میں ہے تم اس کی آرزو کر رہی ہو زہر آلود بکری کا واقعہ خیبر کی فتح کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن اور یکسو ہو چکے تو سلام بن مشکم کی بیوی زینب بن تہارس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھنی ہوئی بکری کا ہدیہ بھیجا اس نے پوچھ رکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عضو زیادہ پسند کرتے ہیں اور اسے بتلایا گیا تھا کہ دستہ اس لیے اس نے دستے میں خوب زہر ملا دیا تھا اور اس کے بعد بقیہ حصہ بھی زہر آلود کر دیا تھا پھر اسے لے کر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا تو آپ نے دستہ اٹھا کر اس کا ایک ٹکڑا چبایا لیکن نگلنے کے بجائے تھوک دیا پھر فرمایا کہ یہ ہٹی مجھے بتلا رہی ہے کہ اس میں زہر ملایا گیا ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب کو بلایا تو اس نے اقرار کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا اس نے کہا میں نے سوچا کہ اگر یہ بادشاہ ہے تو ہمیں اس سے راحت مل جائے گی اور اگر نبی ہے تو اسے خبر دے دی جائے گی اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت بشر بن بن معروری رضی اللہ عنہ بھی تھے انہوں نے ایک لقمہ نگل لیا تھا جس کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو گئی روایت میں اختلاف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو معاف کر دیا تھا یا قتل کر دیا تھا تطبیق اس طرح دی گئی ہے کہ پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا تھا لیکن جب حضرت بشر رضی اللہ عنہ کی موت واقع ہو گئی تو پھر قصاص کے طور پر قتل کر دیا جنگ خیبر میں فریقین کے مقتولین خیبر کے مختلف مارکوں میں کل مسلمان جو شہید ہوئے ان کی تعداد سولہ ہے چار قریش سے ایک قبیلہ اشچا سے ایک قبیلہ اسلم سے ایک اہل خیبر سے اور بقیا انصار سے ایک قول یہ بھی ہے کہ ان معارکوں میں کل اٹھارہ مسلمان شہید ہوئے علامہ منصور پوری نے انیس لکھا ہے پھر وہ لکھتے ہیں اہل سیر نے شہدائے خیبر کی تعداد پندرہ لکھی ہے مجھے تلاش کرتے ہوئے تیئیس نام ملے رضی اللہ عنہ بن وائلہ کا نام صرف نے اور زنیف رضی اللہ عنہ بن حبیب کا نام صرف تبری نے لیا ہے بشر رضی اللہ عنہ بن براہ بن معرور کا انتقال خاتمہ جنگ کے بعد زہر آلود کوشت کھانے سے ہوا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زینب یہودیہ نے بھیجا تھا بشر رضی اللہ عنہ بن عبد المنظر کے بارے میں دو روایات ہیں ایک بدر میں شہید ہوئے دو جنگ خیبر میں شہید ہوئے میرے نزدیک روایت اول قوی ہے دوسرے فریق یعنی یہود کے مقتولین کی تعداد ترانوے ہے فدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پہنچ کر وہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے فدق کے یہود کے پاس بھیج دیا تھا لیکن اہل فدق نے اسلام قبول کرنے میں دیر کی مگر جب اللہ نے خیبر فتح فرما دیا تو ان کے دلوں میں رو پڑ گیا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آدمی بھیج کر اہل خیبر کے معاملے کے مطابق فدق کی نصف پیداوار دینے کی شرائط پر مصالحت کی پیشکش کی آپ نے پیشکش قبول کر لی اور اس طرح فدق کی سرزمین خالص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوئی کیونکہ مسلمانوں نے اس پر گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑائے تھے یعنی اسے بزور شمشیر فتح نہیں کیا تھا وادی القرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے فارغ ہوئے تو وادی القرا تشریف لے گئے وہاں بھی یہود کی ایک جماعت تھی اور ان کے ساتھ عرب کی ایک جماعت بھی شامل ہو گئی تھی جب مسلمان وہاں اترے تو یہود نے تیروں سے استقبال کیا وہ پہلے سے صف بندی کیے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام مارا گیا لوگوں نے کہا اس کے لیے جنت مبارک ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں اس ساتھ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس نے جنگ خیبر میں مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے اس میں سے جو چادر چرائی تھی وہ آگ بن کر اس پر بھڑک رہی ہے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا تو ایک آدمی ایک تسمہ یا دو تسمے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک تسمہ یا دو تسمے آگ کے ہیں اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے لیے صحابہ کرام کی ترتیب اور صف بندی کی پورے لشکر کا علم حضرت سعد رضی اللہ عنہ بن عبادہ کے حوالے کیا ایک پرچم حباب رضی اللہ عنہ بن منظر کو دیا اور تیسرا پرچم عبادہ بن بشر کو دیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو اسلام کی دعوت دی انہوں نے قبول نہ کیا اور ان کا ایک آدمی میدان جنگ میں اترا ادھر سے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نمودار ہوئے اور اس کا کام تمام کر دیا پھر دوسرا آدمی نکلا حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے اسے بھی قتل کر دیا اس کے بعد ایک اور آدمی میدان میں آیا اس کے مقابلے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نکلے اور اسے قتل کر دیا اس طرح رفتہ رفتہ ان کے گیارہ آدمی مارے گئے جب ایک آدمی مارا جاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقی یہودیوں کو اسلام کی دعوت دیتے اس دن جب نماز کا وقت ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نماز پڑھاتے اور پھر پلٹ کر یہود کے بالمقابل چلے جاتے اور انہیں اسلام اللہ اور اس کے رسول کی دعوت دیتے اس طرح لڑتے لڑتے شام ہو گئی دوسرے دن صبح آپ پھر تشریف لے گئے لیکن ابھی سورج نیزہ برابر بھی بلند نہ ہوا ہوگا کہ ان کے ہاتھ میں جو کچھ تھا اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بزور قوت فتح حاصل کی اور اللہ نے ان کے اموال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غنیمت میں دیے صحابہ کرام کو بہت سارا ساز و سامان ہاتھ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی القرآن میں چار روز قیام فرمایا اور جو مال مالغنیمت ہاتھ آیا اسے صحابہ کرام پر تقسیم فرما دیا البتہ زمین اور کھجور کے باغات کو یہود کے ہاتھ میں رہنے دیا اور اس کے متعلق ان سے بھی اہل خیبر جیسا معاملہ طے کر لیا تیمہ تیمہ کے یہودیوں کو جب خیبر فدق اور وادی القرا کے باشندوں کے سپر انداز ہونے کی اطلاع ملی تو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کسی قسم کی محاذ آرائی کا مظاہرہ کرنے کے بجائے از خود آدمی بھیج کر صلح کی پیشکش کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشکش قبول فرمائی اور یہ یہود اپنے مال و متاع میں مقیم رہے اس کے متعلق آپ نے ایک تحریر بھی عنایت فرما دی تھی جو یہ تھی یہ تحریر ہے محمد رسول اللہ کی طرف سے بنو بنوادیہ کے لیے ان کے لیے ذمہ ہے اور ان پر جزیہ ہے ان پر نہ زیادتی ہوگی نہ انہیں جلا وطن کیا جائے گا رات معاون ہوگی اور دن پختگی پخش یعنی یہ معاہدہ دائمی ہوگا اور یہ تحریر خالد بن سعید نے لکھی مدینہ کو واپسی اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ واپسی کی راہ لی واپسی کے دوران لوگ ایک وادی کے قریب پہنچے تو بلند آواز سے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ پر نرمی کرو تم لوگ کسی بہرے اور غائب کو نہیں پکار رہے ہو بلکہ اس ہستی کو پکار رہے ہو جو سننے والی اور قریب ہے نیز اسنائی راہ میں ایک بار رات پر سفر جاری رکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیر رات میں راستے میں کسی جگہ پڑاؤ ڈالا اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو یہ تاکید کر کے سو رہے کہ ہمارے لیے رات پر نظر رکھنا یعنی صبح ہوتے ہی نماز کے لیے بیدار کر دینا لیکن جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی بھی آنکھ لگ گئی وہ پورب کی طرف منہ کر کے اپنی سواری کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے کہ سو گئے پھر کوئی بھی بیدار نہ ہوا یہاں تک کہ لوگوں پر دھوپ آ گئی اس کے بعد سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے پھر لوگوں کو بیدار کیا گیا اور آپ اس وادی سے نکل کر کچھ آگے تشریف لے گئے پھر لوگوں کو فجر کی نماز پڑھائی کہا جاتا ہے کہ یہ واقعہ کسی دوسرے سفر میں پیش آیا تھا خیبر کے معارکوں کی تفصیلات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی یا تو سات ہجری کے سفر کے اخیر میں ہوئی تھی یا پھر ربیع الاول کے مہینے میں سر ابان بن سعید نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے سپاہ سالاروں سے زیادہ اچھی طرح یہ بات جانتے تھے کہ حرام مہینوں کے خاتمے کے بعد مدینہ کو مکمل طور پر خالی چھوڑ دینا تدبر اور دور اندیشی کے بالکل خلاف ہے درآں حال یہ کہ مدینہ کے گرد و پیش ایسے بدو مقیم ہیں جو لوٹ مار اور ٹاکہ زنی کے لیے مسلمانوں کی غفلت کے منتظر رہتے ہیں اسی لیے جن ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر تشریف لے گئے تھے انہی ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدوؤں کو خوف زدہ کرنے کے لیے ابان بن سعید رضی اللہ عنہ کی کمان میں نجد کی جانب ایک سریا بھیج دیا تھا ابان بن سعید رضی اللہ عنہ اپنا فرض ادا کر کے واپس آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خیبر میں ملاقات ہوئی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر فتح فرما چکے تھے اغلب یہ ہے کہ یہ سریا سفر سات ہجری میں بھیجا گیا تھا اس کا ذکر صحیح بخاری میں آیا ہے حافظ ابن حجر رحمت اللہ لکھتے ہیں کہ مجھے اس سریے کا حال معلوم نہ ہو سکا